ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے وہ ایمانوں کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی ایمان والوں کو خوشخبری ہے لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اب سورت البروج میں بتایا جائے گا کہ یہ اجر تو ہے لیکن اس کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے خالی تمہاری مذاق ہی نہیں اڑائی جائے گی بلکہ تمہاری جانوں سے بھی کھلواڑ کیا جائے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہی مراحل طے ہوں گے تو ایمان کی منزلوں میں آدمی بڑھتا چلا جائے گا بلند رجات کو پاتا چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی برجوں کا ترجمہ بار بار گزرا جو بڑی بڑی کہکشائیں ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں اور فرشتوں کی چوکیاں ہیں والیوم مل اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم وہ کون سا دن ہے قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہد اور آنے والے دن کی قسم کون سا دن ہے جمعہ کا دن جو بار بار آتا ہے وہ مشہود اور اس دن کی قسم جس میں لوگ آتے ہیں یہ عرفہ کا دن ہے جب سارے لوگ میدان عرفات میں آتے ہیں مشہور تفسیر کے مطابق میں نے عرض کر دیا اور بھی کہا گیا قتل اصحاب المخدود ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بند کر دو قتل تلا اصحاب الکفدود خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے یہ کیا مسئلہ پیش آیا خندقوں کا جو میں عرض کر چکا کہ کس طرح کی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی کا تذکرہ ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے کوئی ستر سال پہلے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا مسلم شریف تک میں ہے دوسری کتابوں میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ستر سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا یمن کے اندر ایمان کے لیے قربانیاں دینے کا وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اس کا نام بھی بعض تفصیلی کتابوں میں ہے یوسف نام اس سے لگتا ہے کہ شاید یہودی تھا لیکن وہاں سے مشرق بن گیا اور ظالم بن گیا اس کے علاقے میں سچے ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے لیکن ان پر بڑے ظلم اٹھائے جا رہے تھے اسی کے زمانے میں ستیش نام کا یہ اس کا بھی نام آتا ہے ایک جادوگر تھا وہ بہت ماہر تھا اپنے فن کا اس کے موت وقت قریب آ گیا بوڑھا ہو گیا وہ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ کوئی ہوشیار سا لڑکا مجھے دیا جائے جس کو میں یہ جادو سکھا دوں ایسا نہ ہو کہ میرا فن میرے ساتھ ہی مر جائے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں اپنے فن کو لے کر کے جانا کوئی لڑکا دیا جائے جو مجھے یہ میرا فن سکھا دے اس نے کالج یونیورسٹی والوں کو کہا ہوگا کہ جو ٹاپر طلبہ ہیں ان کو جمع کرو تو جمع کیا گیا ان میں سے چنا گیا ایک لڑکا چھوٹی عمر کا مگر بہت زیادہ ہوشیار اس کو دے دیا جادو سیکھنے کے لیے وہ لگا جادو سیکھنے لیکن جہاں اس جادوگر کا مکان تھا اس کے راستے میں ایک اللہ کا نیک بندہ صحیح ایمان پر قائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یعنی ان کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کرنے والا راہب رہتا تھا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح بچارے نے گزارے کے لیے کچھ سبزی شبزی کی دکان رکھی ہوئی تھی لیکن اصل مسئلہ اس کا یہی تھا کہ اس بہانے سے جو کوئی گزرتا ہوا ملے اس کو دین کی بات بتاتا رہا چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کی دکان کے پاس سے بچہ جاتا تھا کسی دن کسی کام سے بچہ آیا ہوگا اس کے پاس تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا بیٹے کہاں جاتے ہو بچہ صاحب جب اس نے بتا دیا جادو سیکھنے جاتا ہوں اچھا اچھا اچھا جادو سیکھتے ہو بتایا بیٹے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کائنات کا مالک ہمارا مالک ایک ہے اس کے چاہنے سے جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جادوگر یوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں ان کے چاہنے سے کیا ہوتا اگر ان کے چاہنے سے کچھ ہوتا تو یہ تو دنیا میں کسی کو زندہ ہی نہ رہنے دیتے کس کس پر جادو کرتے مارتے رہتے جادو کرتے مارتے رہتے ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے بیٹ اس ایمان والے کا نام بھی لکھا ہے بعض حضرات میں اس کے دل میں یہ بات اتر گئی وہ سمجھ گیا کہ بہت اچھا اس نے روزانہ اس کے پاس آنا شروع کیا جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے لیکن اس کے پاس بھی آتا ہے تھوڑی تھوڑی دین کی باتیں سیکھتا رہتا ہے دین کی باتیں سیکھتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا جب اس کو یقین ہونے لگ گیا کہ نہیں یہ تو دین سچا ہے اور جادوگر جو کچھ کہہ رہا وہ جھوٹا کہہ رہا ہے انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ راستے میں کوئی جانور آ کر بیٹھ گیا جس میں داب کوئی جانور تفسیر کی کتابوں میں لکھا شیر شیر بیٹھ گیا سارے لوگ پریشان وہ ہٹتا نہیں کیسے ہٹائیں اچانک یہ بچہ آ گیا لوگوں نے کہا کہ تو جاتا وہاں راہب کے پاس اس کے جادوگر کے پاس اس کو ہٹا کسی طرف نہیں جادوگر شاید شاید کیا کرے گا اس نے سب کے سامنے پتھر اٹھایا اس نے کہا اے میرے مالک اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور ہٹ جائے اس کو پتھر مارا جانور ہٹ گیا جانور ہٹا تو شور مچ گیا یہ تو راہب کا نام لے رہا ہے جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے بادشاہ نے اس کو بلایا تیرا کیا چکر ہے اس نے کہا کہ میرا کوئی چکر نہیں ہے وہ میں مجھے ملتا تھا وہ بتا رہا تھا یہ تو فراڈ ہے تو مجھے لگا یہ فراڈ ہے تو میں نے یہ حوالہ دیا کہ اگر اس کا دین سچا ہے تو وہی ہو گیا وہ چل پڑا اس سے لوگوں میں چرچا ہو گیا بادشاہ نے اس کو ڈانٹا شانٹا ڈرایا شرایا اسی دوران ایک مادرزاد نابینا تھا اس کو پتا چلا وہ اس کے پاس پہنچ گیا اس نے کہا بیٹے تم میرے لیے دعا کر میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں مجھے ٹھیک کر دے اس نے کہا نعوذ باللہ میں نہیں کسی کو ٹھیک کرتا ہوں ٹھیک ہمارا رب کرتا ہے البتہ اگر تو یہ توبہ کر لے ان کاموں سے اور ایمان قبول کر لے سچے طور پر تو میں دعا کروں گا رب چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ چاہے گا اس نے دعا کی واقعات ٹھیک ہو گیا تین بندے ہو گئے بات شہر میں پھیلنے لگ گئی اسی دوران جادوگر بھی مر گیا اب یہ تینوں کی ٹیم بن گئی بادشاہ کو پتہ چلا اس نے سب سے پہلے بچارے اندھے کو مروایا وہ جس کو آنکھیں ملی تھی اس کو قتل کروا دیا اس کے بعد پتا چلا راہب کا اس نے کہا اچھا ملا تو نے اس لیے دکان کو لیا لوگوں کو وقوف بنا رہا تو یہاں رہ کر کے اس کو بےچارے کو قتل کروا دیا اب اس بچے کے لیے آرڈر جاری کیا کہ اس کو ایسے نہیں قتل کرو اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے دھکا دو تاکہ گر کے دم درم گرے ہڈیاں ٹوٹے اور وہاں گر کر مرے لوگوں کو پتہ چلے کیا انجام ہوتا ہے ہم نے اس کو لگایا جادو سیکھنے کے لیے اور یہ یہ چیزیں سیکھتا رہتا ہے دین سیکھتا ہے اس سے اس کو پہاڑ پر گرانے کے لیے لے گئے جو دھکا مارنے والے تھے کیا خدا کی قدرت انہیں کو دھکا لگا وہ سارے گرے وہ مر گئے بچہ ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا نے کہا مار مصیبت یہ تو پھر واپس آ گیا پھر اس کو دریا میں لے گئے کہا کشتی میں بٹھا اس کو بیچ دریا میں لے کر کے پھینک دو اس کو بیچ دریا کے لے کے وہ کشتی ڈوب گئی تو مارنے والے سب مرے بچہ پھر زندہ واپس آ گیا اس طرح اور بھی واقعات سنائے جاتے ہیں کہ اور بھی اس کو مارنے کی کوشش کی وہ نہیں مرا آخر اس نے کہا کہ اس طرح مجھے موت نہیں آتی ہے اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے تیر مارو یہ کہہ کر کے کہ اس بچے کے رب کے نام سے ہم تیر مارتے ہیں میرے رب کا نام لو تو تب میں مار سکتا ہوں تمہارے چاہنے سے میں نہیں مروں گا موت اس کے ہاتھ میں جس کو وہ چاہتا ہے وہ مرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے ویسے ہی کیا بچے کا انتقال ہو گیا لیکن جیسا انتقال ہوا اس کا تو اس کی موزانہ طریقے اس سے دین پھیل گیا پورے شہر میں لوگ مسلمان ہو گئے اور پریشان ہوا بادشاہ ظالم اس نے کہے تو لوگ مسلمان ہونے لگے اس نے کہا یار ان کو اصل میں ٹھیک طرح سبق نہیں سکھایا گیا بہت بڑی بڑی خندقیں کھودو اس کو لکڑیوں سے بھرو آگ لگاؤ اس پہ جو جو مسلمان بنتا ہے تھوکو اس پہ پتا چلے ان کو اور سب کو لاؤ بلا کر کے تاکہ دوسرے بھی دیکھیں بہت بڑا مجمع لگایا اور یہی کام کیا ایک ایک کو بلایا جاتا تھا ایمان والے کو دھکا دیتے تھے اور کوئی ایک بھی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جو بھی ایمان والے تھے جتنے تھے دس تھے بیس تھے پچاس تھے رب ہی جانتا ہے سب کے سب جلا دیے گئے کوئی ایمان سے ڈر کی وجہ سے نہیں پھرا تاریخ میں کوئی واقعی نہیں ایسا کہ ڈر کی وجہ سے کوئی ایمان سے پھر گیا ہو اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے ہم نہ کہیں پھر جائیں اللہ حفاظت فرمائے ایک عورت اس کا چیر خار بچہ چھوٹا تھا اس کی گود میں تھا تو اس کو بھی پکڑ لیا وہ بھی ایمان قبول کیے ہوئے تھی کہا اس کو بھی ڈالو وہ بچاری کو ترس آیا اس نے کہا کہ کم سے کم یہ میرا بچہ ذرا بڑا ہو جائے روٹی کھانے کے لائق ہو جائے مجھے مار دینا لیکن تب تک مجھے رہنے دو میرا بچہ کیسے رہے گا آئے رہے ماں کیا ہوتی ہے مرتے دم بھی وہ بچے کے لیے پریشان اس پر اس کو ان کو غصہ آیا انہوں نے اس کے بچہ چھینا بچہ ہی پھینک دیا آگ میں ہائے اس نے کیا قصور کیا اس کو آگ میں پھینکا جب بچہ آگ میں چلا گیا تو بچے کو آگ میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی چھوٹا بچہ اس نے کہا اس بیری یا ماں میری ماں صبر رہا جا جلدی کوئی آگ شاگ نہیں ہے بہت مزہ آ رہا ہے ماں نے خود ہی چھلانگ لگا دی وہ بھی بیٹے کے پاس پہنچ گئی یہ سچا واقعہ قریبی واقعہ زیادہ پرانا نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ستر سال پرانا واقعہ بیان کیا گیا اور یہ سارے لوگ کرسیاں لگا کر کے بیٹھے دائیں بائیں جب کوئی ایمان والا گرتا تھا اور اس میں وہ شہید ہوتا تھا تو اس کو تڑپتے ہوئے دیکھتے تھے یہ ہنستے تھے ہنس ہنس کے اپنی کرسیوں سے گرتے تھے مزہ آ رہا ہے اس کو یہ مزہ آیا اس کو ہاں بڑا جنونی تھا مذہبی جنونی اب پتہ چلا وہ جو پیچھے کہا گیا تھا نا نہ اولا یہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ جنونی ہے مذہبی جنونی لیکن اللہ کا کرنا وہ آگ تیز ہوئی کی اور اچانک ان تمام کرسی والوں کو اس نے لپیٹ میں لے لیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے اسی کے اندر ان کو بھی بھزم کر گئے ان کو بھی کھا گئی وہ آگ اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ واقعات سنایا کہ ایمان کے لیے ایسی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں یہ وہ طریقہ تھا قرآن کریم کی تربیت کا کہ جس کے بعد صحابہ ایمان کا پہاڑ بنتے تھے حضرت سمیہ جیسی بوڑھی سے ابو جہل جیسا ظالم اور مکہ کے سارے فرعون مل کر ایمان نہیں چھین سکتے تھے قتل اصحاب الاخدود برباد ہو گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے اناری ذات الوقود کون سی خندقیں اناری جو آگ والیاں تھیں ذات الوقود ایندھن والیاں تھیں اذ ہم علیہا قعود جب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کرسیوں پر نظارہ کر رہے تھے وہ ما یفعل اور وہ جو کچھ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے شہود اس کا نظارہ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے دیکھ رہے تھے اس کو آئے ہائے اور کیوں مسلمانوں کو مار رہے تھے وما نقم اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا تھا مسلمانوں سے اور دوسرا ترجمہ ان کو مسلمانوں کی کوئی چیز بری نہیں لگی تھی اللہ سوائے اس کے آئیں یؤمنو کہ ایمان والے ایمان لے آئے تھے باللہ اللہ پر العزیز جو غالب ہے الحمید جو تعریفوں والا ہے الذي له ملك السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی جس کے لیے زمین کی بادشاہی على كل شيء شہید اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالا مصیبت میں ڈالا ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو معلوم ہوا مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں ثم لم يتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے میرے بندوں کو جلاتے ہیں ان کو جہنم جلائے گی ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے لہم جنات ان کے لیے باغ ہیں تجری من تختی الانہار انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز الکبیر یہ ہے بڑی کامیابی دنیا میں کسی کو چار دن روٹیاں مل جائیں دنیا میں کسی کو کوئی عہدہ مل جائے وہ کامیابی نہیں یہ ہے کامیابی جس کو چاہیے وہ یہ حاصل کرے ان ربی کل شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دے رہا ہے ان خندق والوں کو بھی اس نے پکڑا کب پکڑتا ہے اس کی مرضی ہے کبھی ساڑھے نو سو سال تک ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر پکڑتا ہے وہ ان بد شربی کلا شدید رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ان عید وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا وہ الغفور الودود اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے ذو العرش المجید بزرگ عرش کا مالک ہے فعال لما يريد کر گزرنے والا ہے لما يريد جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے کون اس کو روک سکتا ہے کون اس کو اس کے کاموں سے پیچھے ہٹا سکتا ہے اللہ کا حدیث الجنود کہ آپ کے پاس وہ لشکروں کی بات نہیں پہنچی بڑے بڑے لشکر لے کر میدان میں آئے تھے لوگ خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے کون کون آیا تھا پھر فرعون کے پھر آؤن کے لشکر سمود کے لشکر پھر کیا ہوا ایک جھٹکے میں سب کا کام تمام آئے بڑے لشکر والے بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ من ورائہم ان کے پیچھے سے محیط ان کو گھیرے ہوئے ہیں سب اس کے گھیرے میں ہیں کوئی اس سے بچ نہیں سکتا مگر وہ لگے ہوئے ہیں اس میں جی ہم نہیں مانیں گے کون ہم سب لڑ سکتا ہے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ بزرگ قرآن ہے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا یہ پھیل کر رہے گا یہ دنیا میں پہنچ کر رہے گا فی لوح محفوظ یہ لوہے محفوظ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کے واقعے سے معلوم ہوا پروردگار انسانوں سے غافل نہیں ہے یہ خندقوں والے سوچ رہے تھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے فرمایا تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو رب تمہیں دیکھ رہا تھا اور پھر کیسے اس نے تم کو اپنی پکڑ میں لیا وہ آج جو تم نے ایمان والوں کے لیے جلائی تھی وہ تم کو بھسم کر گئی اگلی صورت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بھی پروردگار کی پکڑ سے اور اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے ہر ایک پر اس کی نظر ہے ایک ایک ذرے کے اوپر ایک ایک چونٹی ایک ایک کیڑے ایک ایک ذرے کی ایک ایک چیز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الطارق والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی والطارق اور قسم ہے رات کو دیر میں آنے والے کی وما ادراک ما الطارق اور آپ کو کیا معلوم رات کو دیر میں آنے والا کون ہے جو دیر میں آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھولو مسافر آیا ہے اس کو تارک کہتے تھے عرب النجم مست کون ہے یہ دیر میں آنے والا یہ چمکتا ہوا تارا ہے اور یہ آسمان اور یہ دیر میں چڑھنے والے ستارے اور تمام ستارے ایک نظام کے بندے ہوئے یہ سب کے سب ایک بات کی گواہی دیتے ہیں کیا ہے بات ان کل نفس نہیں ہے ہر کوئی جان ان لما مگر علیہ حافظ اس پر ایک نگرانی کرنے والا ہے اس کے دو ترجمے میں بتا چکا نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک نگران ہے یا یہ کہ یقیناً ہر ایک جان ضرور بھی ضرور اس پر ایک نگران ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ اگر نگران نہیں تو انسان اسی پر غور کر لے کس سے پیدا کیا گیا ایک قطرہ ناپاک اس کو پھر کس طرح انسان بنایا کس طرح اس کے آزاد درست کیے ایک ایک چیز اس کی ٹھیک ٹھیک بنائی گئی اگر نگران نہیں تھا یہ کس طرح بنتا چلا گیا فلینظر چاہیے کہ دیکھے انسان خلق کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا خلق من ان دافق پیدا کیا گیا اس کو ان دافق اچھلتے ہوئے پانی سے من بین نکلتا ہے جو پیٹھ کے درمیان سے والترائب اور چھاتیوں کے درمیان سے انہو رجعہ لقادر اور جو مالک الملک پیدا کر سکتا ہے ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے وہ مرد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے انہو رجعہ لقادر بے شک وہ ضرور اس کے لوٹانے پر قدرت رکھنے والا ہے یوم تبل السرائر تم تو یہ دیکھو جب واپس لوٹائے ہوگے لوٹائے جاؤ گے تو کیا حال ہوگا وہ کیسا دن ہوگا یوم تبلا جس دن آزمایا جائے گا السرائر رازوں کو سارے راز سامنے آئیں گے ایک ایک بات کو دیکھا جائے گا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں کیا اتنے راز سے لوگ سمجھتے رہے کہ یہ نیک آدمی اچھی نیت سے کام کیے تھے لیکن تب معلوم ہوا ہے تو بری نیت سے ہوئے تھے فما من قوه نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت ولا ناصر اور نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا کوئی ایسی طاقت جو اس کو اس دن پکڑ سے بچا سکے کوئی ایسا مددگار جو اس کو بچا سکے نہیں بچا سکتا ہے یہ حقیقت ہے وہ سما اضاطر اور یہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب حقیقت ہے اور کیسی حقیقت ہے قسم کھاتا ہوں میں ذات رج اس آسمان کی جو بار بار برسنے والا ہے بار بار پلٹنے والا بار بار برسنے والے آسمان کی قسم کیا تمہیں اس بارش کے برسنے میں کوئی شک ہے نہیں ہے والارض ذات سدھی اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی پھٹنے والی زمین صدعن کے معنی گزر چکا پیچھے پھٹنا پھاڑنا زمین پھٹتی ہے اس میں سے دانے اگتے ہیں کونپلیں نکلتی ہیں کیسا کمزور قسم کا پودا ہوتا ہے مگر اس کے سینے کو پھاڑ کر باہر آتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ اس پر کوئی نگران نہیں ہے کون حکم دے رہا ہے زمین کو پھٹ جا اور کون حکم دے رہا ہے اس کی جڑوں کے لیے پتھروں کے آگے بھی جائیں پتھر بھی پھٹ جاتا ہے راستہ دیتا ہے کون اس کی جڑوں کو راستہ دلا رہا ہے کون زمین کا سینہ چیر رہا ہے ان نہ معلوم ہوا بارش کے نظام پر کوئی ہے اور زمین سے اگنے والے پودے بتاتے ہیں ہم پر بھی کوئی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے جس طرح وہ ہے اسی یہ حقیقت ہے اسی طرح انہو لقول فصل بے شک یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے دو ٹوک بات ہے کوئی لگی لپٹی بات نہیں صاف صاف بات آخری کلام ہے سچ سچ جھوٹ جھوٹ وما ہوا بالحضل اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے انہم یقیدون قیدا اور جب یہ حقیقت آ چکی اب وہ اس کہتے ہوئے ہیں دریا کے آگے اس طوفان کے آگے وہ تنکو کا بند لگاتے ہیں سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے جو نور چلایا ہے ہم اس کو روک لیں گے اس کی روشنی کو دبا لیں گے انہم یقیدون بے شک وہ تدبیریں کرتے ہیں کئی دن بڑی بڑی تدبیریں وہ چالیں چلتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں وہ مکاریاں کرتے ہیں وہ قیدا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں بڑی بڑی تدبیریں دیکھو اب میرا اور ان کا مقابلہ ہے کون غالب آتا ہے ظاہر ہے اللہ غالب آتا ہے جب اللہ غالب آتا ہے فما ہل تو ڈھیل دیجئے میرے محبوب القافرین نافرمانوں کو ابھی آپ اپنے دست مبارک نہ اٹھائیے اٹھیں گے تو مچل جائیں گے بادل آسمان مچل جائے گا ان پر طوفان نازل ہوگا ابھی رہنے دیجیے ام ہل ہم رویدا ڈھیل دیجیے ان کو رویدن تھوڑی سی ڈھیل سبحان اللہ کیا انداز ہے بیان کا اس سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کل تسبیح کیجئے اپنے بلند و برتر رب کے نام کی یہ جس کا اوپر تعارف کرایا گیا اس رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے اللہ خلق فسوا جس نے پیدا کیا فسوا تو درست بنایا ایک ایک چیز کو بنایا ٹھیک ٹھیک بنایا اور بنانا تو اوپر بھی بیان ہوا آگے کی سنو والذی قدر فہادا جس نے تقدیر بنائی پھر راستہ دکھایا یہ تقدیر سے مراد اس نے طے کیا کس نے کیسے زندگی گزارنی ہے کہاں سے کھانا ہے کہاں سے پینا ہے کہاں پر جانا ہے کیا اس کے طریقے ہوں گے فہادا پھر اس کے لیے راستہ دکھایا اس کے لیے ویسا مزاج بنا دیا کس نے اس کو بتایا کہ دنیا میں آتے ہی فوراً اپنی ماں کی چھاتیوں سے تجھے چمٹنا ہے اور پھر تجھے چوس لگانی ہے اور پھر تیرے لیے وہاں سے دودھ نکلے گا فہادا پھر اس نے راستہ دکھایا یہ ہے راستہ شیر کو گوشت کھانا اس نے مقدر کیا اور پھر اس کے لیے گوشت مہیا کرنے کے لیے اس نے اس کو راستہ دکھایا مچھلی کو تیرنا مقدر کیا اس کی ہدایت دے دی پرندے کو اڑنا مقدر کیا اس کو اڑنے کی ترکیب بتا دی کوئی ٹریننگ سکول بنانے کی ضرورت نہیں والذی اخرج المرعا وہ ہے تمہارا مالک جس نے نکالا گھاس کو فجعلہ غساء احوا نکالا پہلے ہرا بھرا اس کے بعد وہ کٹا اس کے بعد اس اس کو نے بنا دیا غساء کوڑا احوا کالا پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے پھر گھروں میں رکھا جاتا ہے پھر سردیوں میں یہ کالا گھاس دیا جاتا ہے سن فریہ کفالا فلا جو مالک یہ سب کچھ کر سکتا ہے ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا تو آپ نہیں بھولیں گے وہی یہ کلام نازل کر رہا ہے اور آپ کو پڑھاتا ہے پھر آپ بھولتے نہیں ہیں ایک مرتبہ جبرائیل پوری سر انعام سنا دیتے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری یاد ہو جاتی ہے کوئی نہیں بھولتی ہے ہاں اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے یہ ایک بڑا طویل الزیل موضوع ہے کہ کیا کچھ چیزیں بھولتی بھی تھیں جی بھولتی نہیں تھی بھلائی جاتی تھی اور یہ نسخ کا ایک طریقہ تھا ایک طریقہ نسخ کا وہ ہے کہ آیتیں موجود ہیں مگر ان کا حکم منسوخ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھلا دی گئی آیتیں بھی نہیں ذہن میں حکم بھی ذہن میں موجود نہیں ہے ان نبو یا بلائی جاتی ہے وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی وما یخوا اور جانتا ہے وہ اس کو بھی جو چھپی ہوئی ہے وہ یس روکا اور ہم آپ کو آسانی دیں گے لل یوسرا آسانی کے لیے آسانی دیں گے کیا ہے آسانی جنت آسان ہے ہم اس کو اس میں جانے کے لیے آپ کو آسانی دیں گے یہ دین آسان ہے ہم اس کے اوپر چلنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے آپ آسان دین پر چلیں گے پھر آسان زندگی بنے گی پھر آسان جنت میں چلے جائیں گے اور یہ موضوع آگے سمجھا جائے گا سورہ و اللہ ریضا شاہ میں کہ جو ہم کو نہیں مانے گا اس کو ہم مشکل راستوں پر ڈالیں گے پھر مشکلوں پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ مشکل مقام یعنی جہنم میں پہنچ جائے گا فذکر تو نصیحت کیجیے آپ ان نفعات ذکر اگر نصیحت کرنا نفع دے رک کر سمجھیے آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت کرنا نفع دے ایک ترجمہ یہ کیا گیا مطلب ایک ہے تبلیغ وہ تو پہنچانی ضروری ہے وہ تو آپ جو ماں اور رہ لئی جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے بلغ ماں اور لے لے پہنچا دیجیے وہ تو پہنچانا ضروری ہے دوسرا طریقہ ہے نصیحت کرنا بار بار بات کو سمجھانا تاکہ آدمی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ بار بار سمجھانا بار بار بتانا یہ کب بتایا جائے ان نفات ذکر اگر نصیحت کو فائدہ نظر آتا ہو تو نصیحت کی جائے اور اگر نصیحت کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو تو پھر بے سود نہیں نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن پھر اس آیت کا دوسرے مقام سے ایک جگہ ٹکراؤ ہوگا آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع تو دیتا ہی دیتا ہے کسی ایمان کو ہو نہ ہو ایمان والے کو تو نفع ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ کی نصیحت بے نفع تو ہوتی نہیں اس لیے دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان کا معنی اگر نہیں ان کا معنی کبھی کبھی بے شک بھی ہوتا ہے بالکل خاموش میں یہ طے شدہ بات ہے تو ان نفع کے ذکر کا مانا ہوگا بے شک نصیحت کرنا نفع دیتا ہے سید رکھ کر یقا کیوں نصیحت وہ حاصل کر لے گا من یخشا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور جو نہیں ڈرتا ہوگا وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگا دوسرا کون سا معاملہ ہوگا وہ تو جن اور نصیحت سے کنارہ کش رہے گا الگ رہے گا الاشقا جو بڑا بدبخت ہوگا تو اس بدبخت کے اوپر حجت پوری ہو گئی اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے بار بار نہیں سمجھایا گیا قد افلح من تزکا کامیاب کون ہوتا ہے جو اپنے اندر کو درست کرتا ہے جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے کامیاب ہو گیا رض کا فَصَلَّا اور جس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو فَصَلَّا پھر اس نے نماز پڑھی بل تو تو پھر یہ مکہ والے کیوں نہیں درست ہوتے ہیں انسان کیوں نہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں کہا اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ دنیا کو نیچے آخرت کو نہیں چاہتے دنیا کو چاہتے ہیں بل تو سیرونا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو الحیات دنیا دنیاوی زندگی کو آخرت کی طرف توجہ نہیں جاتی والآخرت خیر و ابقا اور آخرت بہتر ہے وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے ان الاولا یہ بڑا زبردست مضمون ہے یہ صرف اس کتاب میں نہیں آیا بلکہ یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی تھا کس کے صحیفوں میں صحف ابراہیم حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور وہ تو ان کے جد اعلیٰ تھے وہ تو اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے اس لیے ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے مضمون وہ موسا اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ عرب میں دوسرے نمبر کی آبادی کس کی تھی یہودیوں کی وہ یہودیوں سے باتیں سنتے تھے اس لیے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الغاشیہ ڈھانپ لینے والی آخر میں تھوڑا سا ذکر قیامت کا آیا تھا اسی سے اگلی سورت میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے قیامت اتا کا حدیث الغاشیہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنچی آپ کو حدیث الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی خبر ڈھانپ لینے والی کون ہے قیامت ڈھانپ لینے والی آج بھی دنیا میں پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں مگر وقتی ہوتی ہیں ایک علاقے میں آتی ہیں دوسری میں نہیں آتی ہیں سری نگر میں زلزلہ آتا ہے جموں والے سوتے رہتے ہیں قیامت اس کا نام نہیں ہے قیامت کی وہ پریشانی ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی کوئی نہیں بچے گا اس سے باہر کوئی کہنے جی ہمارے علاقے میں ابھی نہیں آیا زلزلہ نہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی اس کا نام ہے غاشیہ ڈھانپ لینے والی اور یہ قیامت کا نام بھی ہے غاشیہ ڈھانپ لینے والی حلتا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ کو پہنچی خبر ڈھانپ لینے والی کی وجوہ یومئذ خاشیہ اس دن کچھ چہرے خاشیاتن جھکے ہوئے ہوں گے کیوں جھکے ہوئے ہیں شرم کے مارے شرمندہ ہیں مالک الملک کی عدالت میں جا رہے ہیں اپنے سارے کرتوت سامنے آ گئے جو کام کیے تھے اب یہ سر تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا کیسے اٹھے وجوہ دن خواشیا کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں عاملت ناصبہ یہ محنت کریں گے اور کر کر کے تھک جائیں گے کیا محنت کریں گے وہاں کوئی سعود پہاڑ پر چڑھے گا کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا کسی کو تھور کا درخت کھانے کو ملے گا کسی کو بلتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کبھی یہاں دوڑ کبھی وہاں دوڑ اس کو کہا عاملت ناصبہ لیکن یہ ایک طبقے نے ترجمہ کیا دوسرے نے کہا نہیں یہ ترجمہ نہیں دوسرا ترجمہ اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر معلوم ہوگا عاملتن یہ کون لوگ ہیں یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں بے عمل نہیں تھے عمل کرنے والے تھے اور عمل کتنا کرتے تھے ناصبتن عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے نتیجہ کیا نکلا تسلا نارن حامیتن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے بات واضح ہو جائے گی حضرت عمر شام تشریف لے گئے ایک گرجا گھر کے سامنے سے گزرے تو اندر نظر پڑی ایک پادری کے اوپر سوکھ گیا تھا بالکل ریاستیں کر کر کے تپسیا کر کر کے جوہدیاں کر کر کے مشقتیں سہ سہ کر کے جو چلے کرتا تھا کشی کر کر کے سوکھ گیا تھا اس کی آنکھیں بھی اندر کو دب گئی تھی ایسے کر کے دیکھتا تھا لوگوں کو تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا بے ساختہ آنسو نکل پڑے ساتھیوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں ماں تب کی کا آپ کو کیا چیز رلاتی ہے فرمایا اس کو دیکھ کر کے قرآن کی آیت یاد آ گئی کون سی آیت کہا کچھ لوگ ہیں جو عمل کریں گے عمل کر کر کے تھک جائیں گے مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اس لیے کہ عمل اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ان کے مالک نے کہا ہے عمل اس طرح نہیں کریں گے جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے بتایا ہے اپنے طریقے ایجاد کریں گے اپنے طریقے ایجاد کر کے کرنے سے کچھ نہیں عین نے پلایا جائے گا ان کو ابلتے ہوئے پانی کے چشمے میں سے لئی سلحم تعام ان کے لیے وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی اللہ من ذریع مگر گھاس ہوگا کانٹے والا ذریع کے معنی کانٹے دار گھاس یہ کوئی خاص قسم کی گھاس تھی اربوں کی لا یوسمن جو گھاس موٹا نہیں کرے گا ولا من جوع جو بھوک سے نہیں بچائے گا آدمی دو ہی کام کے لیے کھاتا ہے یا کھائے تاکہ صحت بنے اور یہ کھاتا ہے کس لیے تاکہ بھوک مرے اس سے دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوگا کچھ چہرے ایسے کچھ چہرے دوسرے وجوہ یومئذ ناعمہ کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے حشاش بشاش کھل کھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے لسعیہا راضیہ اپنی محنت کی وجہ سے خوش ہوں گے ہیں نازم بر قسمت کہ کارے کردم کسی فارسی شاعر نے کہا خوش ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کام میں بھی کر کے آ گیا خوش ہوں گے کچھ کام ہو گیا جی فی جنت حالیہ یہ اونچی جنت میں ہوں گے لا تسمع فیہا نہ وہاں کتنا سکون کتنا آرام کتنا مزہ کہ کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے ایسی بات جو ان کے کانوں پر گراں گزرے وہ بات بھی نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں ایک جاری چشمہ ہے فیہا سرور مرفوعہ اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہیں وَأَكْوَابٌ اخباب اور لگے ہوئے پیالے ہیں لگے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا اور اس میں لائن میں بچے ہوئے تکیے ہیں بڑے تکیے وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسًا اور اس میں پھیلائی ہوئی قالینیں ہیں ویسے بعد نے نمدہ ترجمہ کیا پھیلائے ہوئے نمدے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اے انسانوں کیا تم نے اس مالک کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اگر اور کچھ نہیں دیکھتے تھے تو اونٹی کو دیکھ لیتے افلا ينظرون کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف کیف خلقت کیسے اس کو پیدا کیا گیا ویل السماء اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیف رفعت کیسے اس کو بلند کیا گیا ویل الجبال اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف نصبت کس طرح اس کو بچھایا گیا ویل الارض کس طرح ان کو گاڑا گیا وہی الارض اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کئی فسطحت کس طرح اس کو بچھایا گیا فذکر تو آپ نصیحت کیجئے انما انت مذکر بے شک آپ ہیں نصیحت کرنے والے آپ کا کام ہے نصیحت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اور یہ اونٹ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا آسمان کا اور پہاڑوں کا اور یہ زمین کا تذکرہ کہاں سے آ گیا ان نما انت مذکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ بات کس کی چل رہی ہے جس کو ایمان نصیب ہو اس کے ذمہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر دوسروں تک بھی پہنچے مگر اس کی کچھ صفتیں ہونی چاہیے کچھ صفتیں ہم نے پہلے پڑھی کچھ صفتیں یہاں کیا صفت ہونی چاہیے افلا ينظرون الى القبل كيف خلقت کیا دیکھا نہیں انہوں نے اونٹ کی طرف کس طرح وہ پیدا کیا جانوروں میں سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والا جو اللہ کے دین کا کام کرے اللہ کے راستے میں قربانیاں دے دعوت کا کام کرے نصیحت کا کام کرے اس کے لیے پہلی چیز جو واجب ہے وہ ہے باہمت ہونا مشقت کو برداشت کرنے والا ہونا مسلسل مشقتوں کو سہتا رہے کمزور نہ پڑے پیاسا اور بھوکا چلتا رہے کمزور نہ پڑے یہ صفت پہلے ضروری ہے جو اس جس کو یہ نصیب نہیں ہے وہ بیچارے کو آنکھ ہی نہیں کھلے گا تو سوتا رہے گا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ مگر اس کی سوچ آسمانوں سے بلند ہونی چاہیے اس کے عقائد اس کی سوچیں اس کا کردار بلند ہو آسمانوں کی طرح وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور اس کی عقیدے اور جن چیزوں پر اس کی بنیاد ہے جو اس کی سوچ کی بنیادیں ہیں وہ پہاڑوں کی طرح گھڑی ہوئی ہوں ایسا نہیں ہے ہوا چلے جدھر کو چلو تم ادھر کو نہ ہو ایمان والا ہے ہم پیچھے پڑ چکے سورہ لقمان میں کیا عجیب انداز تھا فلا اس آپ کو ہلکا نہ سمجھیں وہ کہ جو اس قیامت کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ ہوا کے زور سے جھونکے لگائیں آپ جھک جائیں فرمایا نہ ایمان والا پہاڑ ہوتا ہے حوادث ٹکراتے ہیں اس کے ساتھ خود چور ہو جاتے ہیں پہاڑ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی سوچ بلند اور اس کے عزائم پختہ اور وہ گڑا ہوا پہاڑوں کی طرح وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ کئی لیکن جہاں دوسروں کو بات پہنچانی ہے اس کے اندر آجزی ہونی چاہیے کتنی آجزی زمین کی طرح پچھ جائے لوگوں کے سامنے یہ ہے چار صفتیں جس کو نصیب ہوں وہ بنتا ہے فذکر آپ نصیحت کیجئے انما انت مذکر بے شک آپ ہیں نصیحت کرنے والے لیکن نصیحت کرنے والے کا کام نصیحت مراد مام نصیحت بود و کر دیں حوالت با خدا کر دیں وہ رکھتے ہیں ہمارا کام ہے نصیحت کرنا ہم نے بات کہی اس نتیجہ کیا نکلے گا اللہ پر ڈال دیا ہم سمجھاتے رہے سو سال گزرے کوئی نہیں مانا کوئی نہیں مانا نہ مانے ہمارا کام ہو رہا ہے لست علیہم بمسیطر آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ منواہی لیں نہ اللہ کفر ہاں آپ کی نصیحت ہو گئی پھر جو منہ موڑے گا وہ کفرا اور اس مالک کا انکار کرے گا اس کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے پھر اللہ اس کو عذاب دے گا بڑا عذاب ان کب بڑا عذاب دے گا کہا کتنا لمبا دن ہو کبھی تو شام بھی ہوتی ہے اور کتنی لمبی رات ہو کبھی صبح بھی ہوتی ہے آ جائے گا ہمارے پاس ہی ان ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے ثم ان علینا حسابہم پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب دینا ہے کیا انداز ہے قرآن کے سمجھانے کا کیسا جھنجھوڑتا ہے ہمارے پاس آ جائیں گے ہم نمٹ لیں گے ان سے اور گزر چکا کیسے نمٹیں گے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ہمارے پاس ہتکڑیاں ہیں ہمارے پاس کچھ لگنے والا کھانا ہے ہمارے پاس جلانے والی جہنم ہے اور وہ آخرت میں سزا تو ہوگی ہوگی اگلی صورت میں فرمایا نہیں دنیا میں بھی ملے گی نہ فرمان ہمارے بندوں کو ستاتے رہیں اور دنیا میں کوئی بھی سزا نہ ملے ملے گی ہاں لیکن دیر ہوتی ہے کسی کو ساڑھے نو سو سال تک ڈھیل ملتی ہے ساڑھے نو سو سال مگر پھر پکڑاتی ہے وہی مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفجر والفجر و عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر قسم ہے فجر کی کون سی فجر کی ہر ایک فجر مراد ہو سکتی ہے کسی نے کہا یہ جو رمضان کے بعد عید کی فجر آ رہی ہے کسی نے کہا بڑی عید کی فجر کسی نے کہا محرم کی پہلی تاریخ کی فجر اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے سال کا پہلا دن ہے عشر اور دس راتوں کی قسم کون سی دس راتیں بیچ کی روشن راتیں بھی ہو سکتی ہیں ہر مہینے کی راتیں ہو سکتی ہیں بیچ کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں کیونکہ بڑی برکت والی راتیں ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذی الحجہ کی دس راتیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے محرم کی دس راتیں وہ شف اور قسم ہے ہر جوڑے والی چیز کی ولوطر اور ہر ایک بے جوڑ چیز کی سب چیزیں دو ہی قسم کی ہے جوڑا یا بے جوڑ گویا سب کی قسم کھائی اور ہر چیز جوڑے والی پیدا کی بے جوڑ مالک الملک رہا سب کی قسم ہو گئی واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اب یہ جہالت کی اندھیری رات جا رہی ہے حل فی ذالک قسم الذی لذی کیا ہے حل فی ذالک قسم کیا ان چیزوں میں قسم ہے لذی حجر عقل والے کے لیے عقل مند آدمی ہو اس کے لیے ان چیزوں میں بڑی قسم ہے علم ترقی فسائن رب کا کیوں بڑی قسم ہے ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہنا کیا ہے کہ مجرم ہماری نگاہوں میں ہیں کوئی ہم سے بچ نہیں سکتا کیسے نگاہوں میں ہیں کا تاریخ پلٹ کر کے دیکھو کتنا لمبا عرصہ مجرموں کو چھٹی ملی لیکن تھے نگاہوں میں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پکڑو کیسے پکڑا ایک لمحے میں ساری فراؤں کی کابینہ کو اٹھایا پھینک دیا سمندر میں الم تر کیفا کیا آپ نے دیکھا نہیں کیفا فعل ربک کیسے کیا تیرے رب نے بھی عاد قوم عاد کے ساتھ کون تھے قوم عاد ارم ذات العماد جو ارم کی اولاد تھے ذات العماد جو لمبے لمبے پلروں والے تھے ستونوں والے عاد کون تھے ان کے جد اعلیٰ کا بزرگ کا نام تھا اس کے باپ کا نام ارم تھا اس کے باپ کا نام سالم تھا سالف تھا اس لیے ان کو عاد بھی کہتے تھے اور ارم بھی کہتے تھے اللہ علم یخلق مثلها فی البلاد جن کے جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں لمبے ترنگے ساٹھ ساٹھ فٹ کے جوان اللہ اکبر کیسے طاقتور لوگ تھے ایسے تو دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے مسمود کیا کیا ان کے ساتھ تیرے رب نے ابھی آ رہا ہے اور قوم سمود الذین جاب السخرہ جنہوں نے تراشا تھا چٹانوں کو بلواد وادی قرآ میں تفصیلی تعارف ان کا گزر گیا ہے اور فرعون اور کیسا کیا فرعون کے ساتھ ذل اوتاد جو میرا اس نے ڈھیروں مال لگا دیا کیا لگایا تھا اس نے ڈھیروں مال کہتا تھا میں نے لگا دیا ہے کیا ڈھیروں مال لگاتا تھا وہ کہتے ہیں اس نے بہت سارے ملازم رکھے اپنے پنڈت شنڈت ان کو پیسے بانٹتا تھا اور ان کو کہتا تھا مسلمانوں کو بدنام کے لیے چوکوں اور چوراہوں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور نعرے لگاؤ اور بتاؤ کہ اسلام بڑا گندا ہے مسلمان بہت گندے ہیں ایسا ویسا خوب بیان کرو یا شاہ کی طرح یوں کہو کہ اسلام تو بہت اچھا ہے مگر مسلمان بہت گندے ہیں کیونکہ لوگ تو مسلمانوں کو ہی دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے مسلمان گندے ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم کو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑا مکاری والا جملہ اس کا یہ کام کیا اس نے چوکوں اور چوراہوں پر کھڑے کر دیے لوگ یوں مال اس نے خرچ کیا اور دوسرے کیسے مال خرچ کیا کچھ ایمان والے جو ایمان قبول کرتے تھے ان پر مال خرچ کرتا تھا اتنے پیسے لے لو تمہیں کس نے اسلام کی ترغیب دی ہے میرے سے لے لو اتنے پیسے اس کے پیسے لے کر کے کون اسلام چھوڑتا تھا البتہ لوگ اس کو بے وقوف بناتے تھے اس کی برادری کے لوگ کہتے تھے اچھا میں لگاؤں بننے مسلمان وہ کہتا لے ہزار روپیہ مسلمان نہیں بننا دوسرے کہتا اچھا بڑا پھر مسلمان اور نہیں نہیں تو نہیں بننا بلے میرے سے اتنے پیسے یوں وہ پیسے خرچ کرتا تھا اور کہتا تھا میں اس دین کو مٹا کر کے چھوڑوں گا اس کا تذکرہ ہوا لا اقسم بهذا البلد نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی تحل بهذا البلد اور آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں یہ بھی اس کا ترجمہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اس وجہ سے یہ مقدس شہر ہے اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں اور ایک معنی یہ بھی آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں آپ کے لیے ایک وقت میں یہاں جنگ کرنا جائز ہو جائے گا ورنہ کسی کے لیے نہیں وہ والد اور والد کی قسم وما ماں اور جو اس نے جنا اس کی قسم بیٹے کی قسم والد سے مراد حضرت آدم اولاد سے مراد ساری اولاد اور والد سے مراد ہر ایک باپ اولاد سے مراد ہر ایک اولاد یہ ساری چیزوں کی قسم کھا کر کیا بتایا لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا مشقت میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مشقت سے نکالے نہیں نکال سکتا ہے پیسے ہو جائیں تب نہیں نکلے گا بڑے بڑے عہدے مل جائے تب نہیں نکلے گا جتنا بڑا عہدہ ملتا رہے گا اتنا زیادہ مشقت میں پریشان پریشان ٹینشن گھر والے بھی پریشان کیا ہوا جی کہتا جی دفتر سے ہی نہیں چھوٹتا ہوں اتنا پریشان رہتا ہوں دیکھو جی لا اقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی حل بهذا البلد اور آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں یا آپ اس میں رہنے والے ہیں وبا وما ولد اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور بیٹے کی لقد خلقنا الانسان فی قبض یقینا یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں رہنے والا مشقت میں رہے گا اس سے نکل نہیں سکتا ہے بلکہ جتنا جو آرام میں نظر آئے گا اتنے وہ زیادہ مشقت میں اور جو مشقت میں نظر آتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ آرام میں مزدور دن میں مزدوری کی شام کو پڑھ کے سو گیا کون سی مشقت ہے نہ کوئی ٹینشن یہ بھی فکر نہیں کل کو کہاں ملے گا کام بابو نہیں پیسہ دے گا دوسری جگہ کام کرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایحسب الانسان السان اللہ علیہ احد تو کیا انسان یہ سوچتا ہے جس نے اس کو مشقت میں رکھا اور انسان اپنے آپ کو مشقت سے نکال نہیں سکا تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے اس پر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ اس کو سزا دے اس سے نمٹے یقول اہلکت مال بدا کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا مال بدا ڈھیرو مال لبدا بھیڑ وہ جو کل بھی گزرا لبدا کی جمع ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے ابو الاشل اس کا اس کی کنیت تھی وہ کہتا تھا میں نے اتنا مال خرچ کر دیا تو کیا مال خرچ کیا عرض کر چکا اس نے بہت سارے پنڈت رکھے پیسے دے کر کے بہت سارے اپنے رکھے لوگ نوکر کہ جگہ جگہ چوکوں چوراہوں پر رہو صرف اسلام کو بدنام کرو مسلمانوں کو بدنام کرو اور پھر جو آدمی کہتا تھا مجھے کلمہ پڑھنا اسی کو فٹ پیسے پکڑاتا تھا کہ لے اتنے پیسے کلمہ نہیں پڑھنا اح سب اللہ حد کیا سوچتا ہے وہ کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں اور یہ ایک کردار ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہی قیامت تک یہ لوگ ہوتے رہیں گے اس طرح کے کیا سوچتا ہے وہ کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں اس کا رب اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے اس کی تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیلے اور وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے رکھتا ہے اس کی کوششیں ناکام ہوں گی اللہ کا دین پھیلے گا کیوں جس مالک نے اس کو نظریں دیں کیا وہ خود نہیں دیکھتا علم نجعل له عینین کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ولسان و شفت اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے جس سے یہ تقریریں کرتا ہے وہ النجدین اور کیا ہم نے اس کو دو راستے نہیں دکھائے دو راستوں سے مراد ماں کی دو چھاتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور دو راستوں سے مراد ہدایت اور گمراہی کے دو راستے بھی افلت فلک تحم اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو دوسرا کام کرنا تھا اگر پیسے خرچ بھی کرنے تھے تو کہاں کرنے تھے فلق تحم اللہ تو اس نے کراس کیا گھاٹی کو اللہقبا گھاٹی مشکل جگہ کیوں نہیں اس نے کراس کیا گھاٹی کو وما ادرا کم القاب اور آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے گھاٹی سے کیا مطلب ہے مشکل جگہ کو اس نے کیوں نہیں کراس کیا گھاٹی کو کراس کس نے کیوں نہیں کیا کیا ہے گھاٹی فک کو غلاموں کا آزاد کرنا گردنوں کو چھڑانا او اتعام یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ ایسے دن فق کو رقابہ گردن کو چھڑانا یہ تھا گھاٹی کا کراس کرنا ارے خرچ وہاں کر رہا ہے یہاں کرنا لوگوں کو غلام غلامی سے آزاد کر تاکہ آخرت میں تیرے کھاتے میں کچھ جمع ہو جائے تجھے کچھ ملے او اطعام یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ ایسے دن کے اندر ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہے پریشانی کے دنوں میں کھانا کھلانے کا انتظام کر یہ کام ہے کرنے کے تو کہاں پیسے خرچ کر رہا ہے یتیمن کس کو کھلائے یتیم کو کھلا زا مقربہ جو قرابت والا ہے رشتہ دار ہے اس کو کھلا او مسکینن یا غریب کو کھلا زا مقربہ جو مٹی میں ملنے والا ہے جس کے پاس بیچارے کے پاس بیٹھنے کے لیے فرش نہیں بلکہ ہر وقت میں مٹی پر بیٹھا رہتا ہے جو مٹی میں ملا دیا گیا ہے کمزور سمجھا گیا ہے ثم مکان امین الزین آمن لیکن یہ ایک چیزیں فائدہ کب دیں گی جب وہ ایمان والا ہوگا پھر وہ ہوتا ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں وہ تباہ اور ایمان والوں پر مصیبتیں آتی ہیں پھر انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر ڈٹ جانے کی وہ تباہ اور انہوں نے وسیعت کی ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی الاق اصحاب المئی یہ لوگ ہیں اصحاب المئی قسمت والے اور اسی کا دوسرا کیا ترجمہ کیا تھا جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور تیسرا ترجمہ جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے والذین کفروا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالک کو نہیں مانا انکار کیا اور اس کے بعد پھر یہ تدبیریں کرتے رہے اس کے دین کو مٹانے کی بھی آیا ہماری آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا ہم اصحاب المشعمہ یہ یہ قسمت لوگ ہیں ان کا عمل نامہ بھی ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا عرش کے بائیں طرف ہوں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے علیہم نار نارم ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا مطلب ان کو جہنم میں ڈال کر آگ اوپر سے جہنم کو بند کیا جائے گا جس کی دیواریں بھی آگ کی جس کا چھت بھی آگ کا جس کا فرش بھی آگ کا سورت شمس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی قیامت کا منظر اور پھر جو اللہ کے دین کے خلاف تدبیریں ہوتی ہیں اس کا پھر ایک تذکرہ وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم کھاتا ہوں میں سورج کی وَدُحَاهَا اور قسم کھاتا ہوں اس کی روشنی کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی اِذَا تَلَاهَا جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے تلا یتل تلون پیچھے پیچھے آنا والنہاری نہاری اور قسم ہے دن کی ہزا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کر دے دن میں چمکتا ہے سورج نظر آتا ہے وہ لئی اور رات کی قسم اذا یا جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے سورج نظر نہیں آتا ہے وہ اور قسم آسمان کی وما بناہا بنا اور قسم ہے اس کے بنانے کی اس کے دو معنی ہیں اور صحابہ سے ہی دونوں معنی منقول ہیں آگے تین آیتوں کے کس کے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا قسم ہے آسمان کی وَمَا بَنَاهَا اور اس کے بنانے کی وَالْأَرْضِ اور قسم ہے زمین کی وَمَا تَحَاهَا اور اس کے بچھانے کی وَنَفْسٍ اور قسم ہے جان کی وَمَا تَوَّاهَا اور اس کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی دوسرا ترجمہ بھی سنیے سمائی قسم آسمان کی اور اس ذات کی مَا بَمَنَ من جس نے اس کو بنایا وَالْأَرْضِ اور قسم ہے زمین کی وَمَا تَحَاهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا وہ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے نفس کی وَمَا سَوَّاهَا سواہا اور جس نے اس کو درست بنایا پھر درست بنا کے کیا کیا فجو فجورھا وتقواھا پھر اس نے ڈال دیا نفس کے اندر جان کے اندر فجورھا گناہ کرنے کی طاقت وتقواھا نیکی کرنے کی طاقت یہ مالک الملک کا کمال ہے عجیب مخلوق پیدا کی نیکی کرنا چاہے تو نیکی کرے گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرے نہ اس کو نیکی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے نہ گناہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے راستے دونوں کھول دیے البتہ یہ بتا دیا گیا قد افلح من کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو صاف کیا جس نے اپنے آپ کو دھویا اپنے دل کو پاک بنایا کفر سے شرک سے گندے اخلاق سے گندے کردار سے وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں پاک کرے گا وہ ناکام ہوگا راستے دونوں کھلے ہیں جو جدھر چاہے جانا جائے وہ قد خواب من دستا اور نامراد ہو گیا وہ من دستا جس نے اپنے دل کو اپنے نفس کو دستا مٹی میں ملا دیا مٹی میں ملا دیا گرد آلود کر دیا جس نے اس کی قدر نہیں کی اور خواہشات کے نیچے دبایا گناہوں کے نیچے دبایا اور گناہوں کے اندر جو نفس دب جائے اس کو کہا جس کو اس نے مٹی میں دبا دیا کذبت سمود بتغواہا اور جب انسان انکار کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے کہا وہ ایک تو نافرمان کا ذکر آپ نے اوپر سنا اور سنو سمود قوم سمود نے جھوٹا سمجھا تھا اللہ کے دین کو قیامت کو اللہ کے پیمبروں کو بتغواہا ہاں اپنی سرکشی کی وجہ سے پھر کیا ہوا وہ منظر یاد کرو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تجھے تب مانیں گے پہلے تو اونٹ نہیں نکال انہوں نے دعا کی اونٹ نہیں نکلی پھر وہ دشمن ہو گئے اس کے اور نو گنڈے اکٹھے ہوئے پھر انہوں نے ایک آدمی کو آپس میں سے تیار کیا کیدار اتنے سالف نے ادم باسا جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اش ان کا سب سے بڑا بدبخت ابن سالف فقال لهم رسول اللہ ان سے کہا تھا اللہ کے رسول نے نا قتل اللہ اللہ کی اونٹنی سے بچو اتقی نفسک نا نہ قتل بچو اللہ کی اونٹنی سے وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری سے مطلب تم نے کہا تھا کہ ایمان لائیں گے اب تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس کو ستانے سے بچو اور جو اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہوئی ہے اس دن اس کو چھڑنے سے بچو اس کو پانی پینے دو فقط دبو ہو تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا جھوٹ لایا اس کو فاقا تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی پچھلے ٹانگی کاٹ دی دم علیہم ردہم ہم تو ٹوٹ پڑا ان پر ان ٹوٹ پڑا مطلب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے گناہ کی وجہ سے فسواہا سب کو برابر کر دیا مٹی کے مار کے سب ختم ہو گئے پوری قوم ایک چیخ اور اس سے زلزلہ اور زلزلے سے کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے نہیں تھے ولا یقاف حکبہ اور اللہ ڈرتا نہیں پیچھا کرنے سے پیچھا کرنے سے مطلب دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہو طاقتور ہو اس کے باوجود بھی وہ ڈرتا ہے کوئی قانون نافذ کرنے سے یار کیا بتاؤں ایجیٹیشن نہ ہو جائے لوگ ہنگامے نہ کریں زندہ باد مرد آباد نہ شروع ہو جائے اللہ نہیں ڈرتا ہے اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اب کوئی شور مچائے پیچھے کون مچا سکتا ہے شور اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کر سکتا ہے بنا یخاف وہ پیچھا کرنے سے نہیں ڈرتا ہے انجام سے نہیں ڈرتا ہے کیا انجام نکلے گا یہ دو دو کردار پیش کیے جا رہے ہیں صورتوں میں ایک ماننے والوں کا ایک نہ ماننے والوں کا اور ماننے والے بلند مقام پر نہ ماننے والے تحت سرا جہنم میں جا رہے ہیں ایسا ہے کیوں اس صورت میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں اس رات کو سمجھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر یہ صورت غور سے سننے کی ہے سب حسم ربی کل جو ہم پڑھ چکے اس سورت کو بھی آپ پورے طور پر تب سمجھیں گے جب یہ سورت سمجھ میں آئے گی وہ قسم ہے رات کی ادا یغشا جب وہ سب پر چھا جائے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اندھیرا ہی اندھیرا جدھر دیکھتے ہو ادھر اندھیرا و نہار ادا سچندہ اور دن کی قسم ادا سچندہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے آگے سوال کیا جائے گا کیا یہ دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں رات کی اندھیری اور دن کی روشنی اور رات کی بھی اندھیری کون سی جب پورے طور پر اندھیری چھا جائے رات کے بارہ بجے اور بجلیاں بھی نہ ہوں اور پھر چاند بھی نہ ہو ستارے بھی نہ ہوں کیسی رات ہوتی ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا اگر اپنا ہاتھ نکالے گا اس کو دیکھ نہیں سکے گا وہ اندھیری رات ہے اور دوسری طرف دن ہے اذا تجلّہ جب وہ روشن ہو جائے بالکل سورج نکلا ہوا تپتی ہوئی دھوپ اور یہ دس گیارہ بجے کا ٹائم اس وقت میں جو روشنی ہوتی ہے یہ روشنی اور وہ اندھیری برابر ہو سکتی ہیں کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے ہو سکتی ہیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں آگے بڑھو وما خلق الذکر الخصا اور جو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت اس کی قسم مرد اور عورت دونوں ایک ہو سکتے ہیں بہت سارے بیوقوف ہیں جو آج اسی چکر میں ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی دونوں کو برابر حقوق دو برابر حقوق کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے تو ایک سال تو بچہ پیدا کر ایک سال عورت پیدا کرے گی برابر ہو جائیں گے دونوں یہ کوئی برابری کا طریقہ ہے جو اللہ نے فرق رکھے ہیں کیسے برابر کیا جا سکتا ہے جو اپنے اپنے کام ہیں وہی کام ان کو اچھے لگتے ہیں ان کو اگر دوسرے کاموں میں لگایا جائے گا وہ برابری ہوگی نہیں برابری ہو سکتی ہے مرد الگ ہیں عورت الگ ہیں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے رات الگ ہے دن الگ ہے دونوں ایک نہیں ہو سکتے جب یہ بات سمجھے تو اب سمجھو ان نسا لشتا بے شک تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں ایک کوشش نیکی کی ایک کوشش بدی کی ایک راتوں کو اٹھتا ہے اور پوری پوری رات اپنے آنسوں سے اپنی داڑھی کو نہیں بلکہ مسلح کو بھی تر کر دیتا ہے اپنے مالک کے سامنے توبہ کر رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے معافی مانگ رہا ہے رو رہا ہے عبادت کے ساتھ گزارتا ہے اخلاق والا ہے کردار والا ہے کسی کو پریشان حال دیکھتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے کسی کی پریشانی اس کو دیکھ ہی نہیں جاتی ہے ایک یہ انسان ہے اور دوسرا وہ لٹیرا جو رات کو سوتا ہے تو پھر بھی یہ پلان بناتا ہے کل کو کس کی جیب کاٹوں گا کل کو کس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا کل کو کس کی جیب کاٹوں کس کے کاغذ خراب کروں اور کس سے رشوتیں لوں کس کو کیسے لوٹوں کس طریقے سے بیوقوف بناؤں رات بھی اسی پریشانی میں اور دن بھی اسی پریشانی میں گزرا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بولو ان سعیکم لشکتا تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں جب جدا جدا ہیں کیسی کیسی ہیں سنو اب ہے ایک وہ آدمی ہے جس نے دیا وہ اور وہ ڈرا اور وہ بچا وہ اور سچ مانا بالخسنا اچھی بات اچھی کو یہ مختصر انداز ہے بات کرنے کا اما من آتا جس نے دیا کیا دیا دل دے دیا اللہ کے لیے مال دے دیا اللہ کے لیے جان دے دی اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے وہ تقا اور بچا اس سے بچا شرک سے بچا کفر سے بچا بدتوں سے بچا گناہوں سے بچا گندی باتوں سے بچا ہر ایک چیز گناہ سے بچتا رہا ایک کام وہ سب اور اچھی کو مانا اچھی کیا ہے الکلمت مت اچھی بات کو مانا قرآن کو مانا حدیث کو مانا الکلمت مت اچھے کلمے کو اس نے مان لیا اچھے دین کو اس نے مان لیا اس کو سچ مان لیا ایک یہ آدمی ہے ایک دوسرا آدمی ہے اس کو بھی پڑھ لو پھر اس کو پڑھتے اما من بخیلا ایک وہ آدمی ہے جس نے بخیلی کی نہ مال اللہ کے راستے میں دیا نہ جان اللہ کے راستے میں دی نہ وقت اللہ کے راستے میں دیا نہ دل اللہ کو دیا اور وسطنا اور لاپرواہی اختیار کی اس نے کہا میں نہیں ڈرتا ہوں یار دیکھیں گے جب مریں گے تب دیکھ لیں گے کیا ہوگا کرو گناہ بابر عیش دنیا کوش کے عالم دیگر نیز مارو مزہ یار دوبارہ تو ادھر آنا نہیں ہے وہ قصہ اور سچی بات کو اس نے جھوٹا سمجھا قرآن کو جھوٹا سمجھتا رہا کلمے کو جھوٹا سمجھتا رہا اللہ کے حبیب کو جھوٹا سمجھتا رہا پورے دین کو جھوٹا سمجھتا رہا یہ دو قسم کے آدمی کے دونوں برابر ہو سکتے کوششیں مختلف ہیں یہ کوششیں ایک وہ کوشش ایک یہ کوشش ہیں جدا جدا کہ نہیں تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے نہیں ایک نکلے گا جدا جدا نکلے گا کیا نتیجہ نکلا پہلے اوپر والے کا نتیجہ پڑھو فسن یوسرا ہم اس کو چلائیں گے آسان کر دیں گے آسانی کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کے لیے بڑا وسیع مفہوم ہے اس کی زندگی آسان رہے گی اس کا جینا آسان رہے گا اس کا مرنا آسان رہے گا اس کے یہاں بیاہ شادی آسانی سے ہوگی کوئی ٹینشن ہی نہیں سب کچھ آسانی سے ہو رہا ہے راستے چلتے چلتے باتیں ہوئیں ہاں جی میں نے رشتہ دے دیا تو نے لے لیا اچھا کل کو نکاح پڑھ لیں گے نکاح ہو گیا کھجوریں نے بٹ گئی معاملہ ختم ہو گیا اس کے یہاں موت آتی ہے ہاں جی تین دن تعزیت ہوگی لوگ آئے لوگوں نے صبر کی تلقین کی ٹھیک ہے چوتھے دن دکان کھلی اس کا مرنا بھی آسان اس کا جینا بھی آسان اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ آسان پرسکون زندگی حشاش بشاش کھل کھلاتا چہرہ لگتا ہے کبھی اس کو مصیبت آئی نہیں ہے اس کو یوں آسانی دیں گے یہ زندگی کی آسانی اس کا دین آسان اس کے دین آسان دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے چلتا رہے گا اس آسان دین پر اور اس کے بعد آسان جگہ میں پہنچے گا آسان جگہ کون سی ہے جنت جنت آنت کے کارے نباشد کسے را کسے خارے نباشد جنت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا کسی کو کسی سے کوئی خار ہی نہیں ہے مزے وہاں پہنچ گیا وہ جو دوسرا تھا جس نے بخیلی کی لاپرواہی کی اور سچ کو جھوٹ کہا فصن سے روح ہائے ہم اس کو تنگی کے لیے آسانی دیں گے تنگی کے لیے آسانی دیں گے مطلب ان راہوں پر ڈال دیں گے جس میں تنگی تنگی ہائے مصیبت ہائے مصیبت کتنی آمدنی ہے جی پناہ ہزار روپے جی تو کیا خرچہ پورا وہ کچھ نہیں ہوں جی، کی پوچھو جی بس برا حال جی کتے پیڑا حال کتے والی حالت اکثر لوگ بولتے ہیں کیا پوچھتے ہو جی برا حال ہے آج کل پورا ہی نہیں ہو رہا ہے کیا ہوا بیٹی جوان ہو گئی ہائے ہائے مر مر گیا گیا اب کیا ہوگا اتنا خرچہ ہے جی اتنے جہیز دینا ہے جی ہے پھر سٹیٹس کا مسئلہ ہے جی ناک نہ کٹ جائے کہیں جی اور پریشان ساری زندگی انہیں مشقتوں میں نیند نہیں آتی جی اب کیا کرو ٹینشن کی دوائیاں کھلاؤ اس کو کسی طرح نیند آئے بڑی مشکل سے آتی ہے جی ایک دو گھنٹے آتی ہے بس کہاں آتی ہے سنا تھا کبھی آتی تھی اب تو آتی نہیں ہے ہائے ہائے یوں تنگیوں میں گزرا ساری زندگی ٹینشن میں اس کا جینا ٹینشن اس کا مرنا ٹینشن مر گئے چار مہینے تک بیٹھے کیا ہے جی جی کیا بتائیں جی وہ مر گئے جی والد صاحب تو والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے مگر مجھے لگتا ہے میں بھی صاحب نے مر گیا تو کیوں مر گیا بھائی کہتے جی چار مہینے ہو گئے ایک ٹیم آتی ہے ایک جاتی ہے روزانہ لنگر چل رہا ہے گھر والوں کی بھی کمر جھک گئی پکا پکا کے یہ کیا سلسلہ چلا کہا جو بے دین ہمارے دین کو نہیں مانے گا اس کو ہم ان مشکلوں میں لگائیں گے اور پھر لاسٹ میں بڑی مشکل میں جائے گا کہاں وہ جہنم میں جائے گا وہاں مشکل پڑے گی اس کو آئے آئے یہ ہے آسانی کے لیے اس کو راستے دے دیں گے اس کو مشکل کے لیے راستے دے دیں گے وما یغنی یوگ آن ہو اسی کو میں کہتا ہوں اگر دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ دین میں کیا سہولتیں ہیں رب کعبہ کی قسم وہ اپنی کوٹھیوں کو آگ لگا دیں بڑے بڑے گھروں کے لوگ اللہ ان کو دین نصیب کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کتنے مزے ہیں اس دین میں ہم تو اتنی مصیبت اتنی پریشانی بڑے بڑے افسروں کو میرے جاننے والے کو ریٹائر ہوئے بہت بڑے پیسے والے کہتے ہیں مفتی صاحب کیا جہنم تھی ہماری زندگی بس رات کو پہنچے دے جھگڑے آپس میں بھائیوں کے جھگڑے بہنوں کے جھگڑے والد صاحب کے جھگڑے نوکروں کے ساتھ گتم گتا بس یوں ہی زندگی کو دھکے لگ رہے تھے اور جب سے اللہ کا دین کہتا ہے مجھے تو ایسے ہی ذرا سا ملا چکھنے کے لیے اس چکھنے والے دین میں کیا مزہ ہے سبحان اللہ کہتے مزہ ہی مزہ ہے میں تو سوچتا ہوں جنت ادھر ہی ہے کہتے کہتے مر کے جنت مل مجھے تو دنیا میں مل گئی سبحان اللہ وما يغني عنه ماله اذا تردى اور یہ کہ میرے پاس مال بڑا ہے بچ جاؤں گا جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا مصیبت میں رہے گا میں مال دیتا ہی بھی اسی لیے اس کو کس لیے یاد فی الحیات دنیا تاکہ دنیا کی زندگی میں اس کو سزا دوں اور جب مرے گا وہاں مال بچائے گا وما یغنی اور نہیں کام آئے گا اس کے مال اس کا مال ادا تردا جب وہ کھڈے میں ڈالا جائے گا جب جہنم کے کھڈے میں پڑا ہاں کیا حال ہے صرف صاحب کا بہت برا حال ہے کوئی مال کام آیا کچھ نہیں کام آیا ان علینا الہدا ہم نے یہ باتیں کیوں بتائیں بے شک فرض تھا ہمارے ذمہ راستہ بتانا ہم نے بتا دیا راستہ یہ طریقہ سکون کا یہ طریقہ آرام کا یہ طریقہ مصیبتوں کا وہ ان لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت بھی اور دنیا بھی ہمارے لیے ہے دنیا میں بھی اس کو وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے آخرت میں بھی وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے جو ہمارے در کو چھوڑے گا ہم نہ چاہیں اور اس کو مل جائے کیسے مل سکتا ہے کیا فرمایا کہ حائل ہو جاتا ہے اللہ انسانوں کے بیچ میں اور اس کے دل کے بیچ میں سب چیزیں ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ملتا فَانْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا تو میں نے آگاہ کر دیا انسانوں تم کو اس آگ سے جو شولے مار رہی ہے لا سلاح کون جائے گا اس میں اللہ نہیں داخل ہوگا اس میں اللہ اشقا مگر بڑا بدبخت جائے گا اور تمہاری مرضی چاہے بدبختوں میں نام لکھواؤ چاہے نیک بختوں میں کون ہے بدبخت اللہ قزبا جو اللہ کے دین کو جھوٹ سمجھتا ہے وہ طلّہ اور اس کی طرف پیٹ موڑتا ہے وہ اور بچے گا اس جہنم سے الطفا جو بڑا پرہزگار ہوگا کون ہوگا اللہ یوتی مال یا وہ جو دیتا ہے اپنا مال اس لیے دیتا ہے غریب کا پیٹ پلے نہ نہ اس کو کیا ٹینشن ہے اس لیے دیتا ہے کہ میرا اندر صاف ہو جائے کسی طرح میرے دل سے مال کی محبت نکلے اس کی تڑپ نکلے اپنا مال دیتا ہے یہ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ مال احدن اور جن کو مال دیتا ہے نہیں تھا کسی کا آئندہ ہو اس کے اوپر من منیامت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جاتا ہو پھر کیوں دیتا ہے اللہ اپنے بلند و بالا مالک کی رضا تلاش کرنے کے لیے اگر رضا تلاش کرتا ہے تو خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا زندگی بھی خوشی والی موت بھی خوشی والی اور پھر جنت پہنچے گا خوشی میں بسم اللہ الضحا مکیہ سور دہا مکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو اوپر دو تقسیم ہوئی ایک ماننے والے کی ایک نہ ماننے والے کی ایک جس نے دیا ایک جس نے سچ مانا ایک جس نے جو بچا گناہوں سے اور دوسرا جس نے نہیں دیا بخیلی کی لاپرواہی کی جھوٹ سمجھا دو کردار تھے دو نتیجے نکلے ان دو نتیجوں کے لیے سوال یہ ہے کہ کس کو مانا جائے کہ صحیح راستے پر کون ہے کہا اس کو مانا جائے جس جو جس کے لیے اللہ کہے کہ یہ صحیح راستے پر ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے جو اس دین پر ہو جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے کون سا دین دیا ہے وہ دین خود بتاتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین کون سا ہے انسانوں کا بنایا ہوا کون سا ہے اس سے پھر دین کی بات چلی اللہ کی طرف سے ملنے والی روشنی کی بات آئی اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ رہی ہے اس صورت میں اس کا تھوڑا سا تعارف اگلی میں تھوڑا سا تعارف اس کے بعد تھوڑا اور تعارف اس کے بعد وہ اس کی پہلی آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی اس کے بعد اس کی وہ تاریخ جس میں وہ آسمان دنیا پر آیا اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کہ اس روشنی کے سوا انسان اب وہاں پہنچ چکے تھے کہ وہ تباہی سے بچ سکتے ہی نہیں تھے یہ روشنی آئی تو تب وہ بچے ورنہ بچ سکتے ہی نہیں تھے یہ اکٹھا ایک مضمون چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے چاشت کے وقت کی چڑھتی ہوئی روشنی کی اور ہمیشہ یہ اشارہ کیا ہوتا ہے اندھیرا گیا روشنی آئی دین آیا وہ بے دینی کا جہالت کا زمانہ گیا واللیل اذا سجا اور رات کی قسم اذا سجا جب اس کی اندھیری چھا جائے ما ودعک ربک وما قلا نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے وما خلا اور نہ تجھ سے کوئی وہ ناراض ہوا اس سے کس طرح پیش آ رہا ہے ایک واقعہ پیش آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہی سناتے تھے اس کا پیغام پہنچاتے تھے مکہ والے تل ملا رہے تھے اتفاق سے کافی دن گزرے وہی نہیں نازل ہوئی آپس میں انہوں نے خوشیاں منائی کہنے لگے کہ جو وہ کوئی سلسلہ تھا وہ کٹ گیا ہے ہماری جان چھوٹی روزانہ آ جاتے تھے ہمیں کچھ سنانے کے لیے اور ہمارے باطل خداؤں کی کچھ نہ کچھ برائی کرنے کے لیے اور شرک کی برائی کرنے کے لیے ایک خدا کی دعوت دینے کے لیے اب وہ سلسلہ کٹا اس کے چرچے یہاں تک ہوئے کہ ایک بدقسمت عورت نے تو آپ کو دیکھا اور طنز کے طور پر یہاں تک کہہ دیا کہ تیرے شیطان نے سنا تجھے چھوڑ دیا ہے وہ کوئی شیطان آتا تھا تیرے پاس اب سنا چھوڑ دیا اس نے وہ سلسلہ اب نہیں تیرے پاس آتا ہے وہ اللہ اکبر اسی کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی یہ سورت نازل ہوئی چڑھتے ہوئی دھوپ کی قسم روشنی آ چکی ہے اب اندھیرا نہیں پلٹے گا واپس وہ کیا سمجھتی ہے عورت کہ پھر اندھیرا واپس آ جائے گا وہی کا سلسلہ کٹ گیا جی پھر دوبارہ واپس آ گیا اندھیرا اب نہیں آنے والا اب روشنی قیامت تک رہے گی وہ لئی ریزا سجا رات کی قسم جب وہ چھا گئی تھی اب جا چکی ہے ما ودا کا رب نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے وما خلا اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ تو خیر مِنَ الْأُولَى اور یقیناً بعد والی بہتر ہے تیرے لیے من الاولا پہلی والی سے مطلب اس کی تفسیر میں بہت کچھ کہا گیا یہ کیا کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا اب یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی جانے والی گھڑی سے بہتر ہوگی ہر آنے والی گھڑی میں یہ دین پھیلے گا پھیلتا رہے گا اگر ایک گھنٹہ پہلے سو تھے تو دوسرے گھنٹے میں ایک سو ایک بنے گے نہیں گیارہ سو تیسرے گھنٹے میں بارہ سو چوتھے میں چودہ سو یوں ایک ایک گھڑی بڑھتی جائے گی اور پھر آپ خوش ہوتے جائیں گے اور جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ دنیا میں اس کی تکمیل ہوتی جائے گی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے وعدہ کر چکا کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک یہ دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر نہیں پہنچے گا ایک ایک گھر میں پہنچے گا اس کے بعد قیامت آئے گی اللہ اکبر اور فرمایا پھر اس کے بعد دنیا کے بعد آخرت کا مسئلہ ہوگا وہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہوگی کتنی بہتر اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کہاں یہ دنیا اور کہاں آخرت وخرت اور بعد والی بہتر ہوگی تیرے لیے پہلی والی سے کون کہتا ہے آپ کو چھوڑ دیا آخری وقت میں جو آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے جبرائیل نے اسرائیل نے آ کر کے کہا کہ میں پہلی مرتبہ اس دنیا میں یہ پیغام لے کر کے آیا کسی کے لیے کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کو قیامت تک کے لیے زندگی دی جائے آپ رہ جائیں یہاں اور اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جائیں آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے آپ نے فرمایا رب کیا چاہتا ہے فرمایا رب تو آپ کی ملاقات چاہتا ہے کہا اللہ مد الرفیق پھر میں بھی ملاقات چاہتا ہوں مگر میری امت کا کیا ہوگا فرمایا تیرے بعد تیری امت کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا تجھے بھی تنہا نہیں چھوڑا تیری امت بھی تنہا نہیں رہے گی اور اسی پر آپ نے فرمایا الحق میری امت کا ایک طبقہ دین کے لیے آخری وقت تک لڑتا پھرتا قربانیاں دیتا رہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پوری امت دین چھوڑ دے کوئی نہیں سے لن تجتمع امتی علی الضلالہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی ایک طبقہ دین پر ڈٹا رہے گا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور ان قریب رب تجھے دے گا اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا فرمایا اس کا یہ تقاضا ہے کہ رب اپنے نبی کو وہی دے جس سے وہ راضی ہو اس کا مطلب شہر وہ دیا جس سے آپ راضی صحابہ وہ دیے جس سے آپ راضی آپ کو ازواج متحرات وہ دی جس سے آپ راضی اور آپ کو مسجد وہ دی جس سے آپ راضی اور قیامت تک اس کو امام وہ دے گا جس سے اللہ راضی ہوگا جس سے اللہ کے حبیب راضی ہوں گے یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ وعدہ کر چکا تجھے وہ دوں گا جس سے تو راضی اور آپ کی مسجد کو امام وہ مل جائے جس سے اللہ کے حبیب راضی نہ ہو امام مالک نے فرمایا علم یجد جد کا یتیم کیسے یہ یقین ہو جائے کہ آئندہ ایسا ملنے والا یہ سب کچھ یقین تو ہے ہی ہے لیکن اطمینان قلب حق الیقین عین الیقین جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کچھ دیکھ کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں فرمایا اطمینان قلب کے لیے بتا رہے ہیں آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ لو علم یجد کا یتیم انصابا کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا بڑے یتیم ہوتے ہیں بہت بچے بچوں کے باپ مرتے ہیں کس قسم کرسی میں وہ زندگی گزارتے ہیں کس طرح دھکے کھاتے کھاتے زندگی گزارتے ہیں لیکن ایک آپ بھی یتیم تھے کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا کہ نبوت سے پہلے آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ خانہ کعبہ کا حجر اسود لگانا تھا پورے مکہ والوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ کے سوا کوئی پتھر یہ لگا ہی نہیں سکتا ہے یہ مقام آپ کو دیا بابا جدا کا گالن فہدا اور اللہ نے پایا آپ کو گالن راستے کی تلاش میں فہدا تو آپ کو راستہ دکھا دیا آپ پریشان تھے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح اس گمراہی سے نکالوں کس طرح اس کو بچاؤں یہ کس گمراہی میں پڑی ہوئی ہے اللہ نے آپ کو قرآن دیا راستہ دے دیا یوں اپنی قوم کو ہدایت دیجیے بابا جدا کا علم اور دیکھیے اپنی زندگی کو اس نے پایا تھا آپ کو آلن تنگ دست فاغنا تو اس نے آپ کو غنی کر دیا اصل غنا تو دل کا غنا ہے دل سے آپ کو غنی کیا اور ظاہری طور پر حضرت خدیجت القبرا نے سارا مال آپ پر لوٹا دیا میں عرض کیا کر چکا ہوں کہ مکہ کا سارا مال کون جمع کیا گیا اس دور میں کتنا کس کے پاس مال ہو سکتا تھا وہ سب کا سب اکٹھا کیا کر کے دیکھا گیا کتنا مال ہے اور پھر حضرت خدیجہ کا مال دیکھا گیا حضرت خدیجہ کا مال زیادہ اور پورے مکہ والوں کا کم گویا وہ وقت بھی گزرا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب مکہ میں سب سے بڑے مالدار نہیں بلکہ پورے مکے والوں کا مال اکٹھا کر کے ان سب سے مالدار آپ تھے اللہ اکبر اتنا غنی کیا لیکن بڑی مزے کی بات تھی اس وقت مناظر احسن گیلانی نے ایسی عجیب کتاب لکھتا تھی جیسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں لکھی نہیں کہیں اور بیٹھ کے لکھی ہے کہتا ہے کمال ہے جب مال ملتا ہے باٹ آتی ہے پھر انسان محلوں میں نظر آتا ہے پھر انسان کہاں نظر آتا ہے پلنگوں پر نظر آتا ہے موٹے موٹے گندوں پر نظر آتا ہے سونے کی پلیٹوں میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حبیب کبریا کہاں نظر آئے جب مال آیا تو کہاں نظر آئے غار ہرا میں نظر آئے آئے ہائے سانپوں اور بچھوں کی مقام پر نظر آئے آپ گار کے اندر پتھروں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے ستو کھاتے ہوئے نظر آئے اس مال کی ٹھاٹ باٹ سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا بالکل نہیں فم التیم فلا تک تو رہا جو یتیم ہے فلا تک یہاں سے تین باتوں پر تبصرہ آپ کو یتیم پایا تھا اس نے ٹھکانہ دیا ہے لیکن کیوں آپ کو یتیم پیدا کیا گیا اس کے پیچھے کوئی راز تھا آپ کو سمجھانا تھا کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے جو یتیم پیدا نہ ہوا جس نے یتیمی کا زمانہ نہ دیکھا وہ یتیم کو کیا سمجھتا ہے اس کے درد کو کیا سمجھتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے جس کے پاس آنکھیں وہ اندھے کو کیا سمجھے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ کو یتیم اس لیے پیدا کیا گیا کہ اب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے فَأَمَّ یتیم تو جو جو یتیم ہوں گے فلا تک آپ ان کو جھڑکنا نہیں تو آپ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آئے آئے ہائے یہ بھی مناظر اختن گلانے کئی واقعات نقل کر کے کہا کہ کئی یتیموں کو نہیں باپ والوں کو تمنا ہوئی کاش کہ ہمارا بڈھا بھی مرا ہوتا ہم بھی یتیم ہوتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح اپنی گود میں بٹھاتے اس طرح ہمارے ساتھ پیار سے پیش آتے وہ ہم سائل فلا تنہر اور جو کوئی مانگنے والا اس کو جھکنا نہیں جو مانگنے آتا ہے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے پھر روڈ پر پہنچ جاتا ہے مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راز ہے آپ نہیں جھڑکنا آپ کو کیوں غریب گھر میں پیدا کیا گیا آپ کو کیوں وہاں بھیجا گیا دائی حلیمہ کے پاس آپ سے کیوں بکریاں چروائی گئیں ابو طالب غریب تھے ان کے گھر میں آپ کو کیوں لایا گیا اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ کو یہ بھی غریب کی کسک معلوم ہو غریب کا درد معلوم ہو جو غریب ہو اس کو جھڑکنا نہیں مانگنے والے کو نہیں جھڑکنا اس موقع پر بھی اس نے کہا کہ پھر کتنا آپ نے دیا یہاں تک کہ مالداروں کو تمنا ہوئی کاش ہم بھی فقیر ہوتے تو آقا کے درد سے کچھ ہم بھی حاصل کرتے اللہ اکبر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں اصل چیز تو آپ کو اللہ نے قرآن عطا کیا فَحَدَا جو آپ کو راستہ دکھا دیا ہے وہ نعمت وہ حدث اس کو بیان کیجئے پھیلائیے پھیلائیے اس نعمت کو یہاں سے قرآن کا ذکر شروع ہوا اب یہ آگے قرآن کا ذکر چلتا جائے گا سورت علم نشرح سورت الانشرح مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک اسی مضمون کو اور آگے کیا کیا نعمتیں اللہ دے چکا ہے آئندہ بھی دے گا گزشتہ کو بیان کیا جاتا ہے اس سے آئندہ کا یقین ہوتا ہے حق ال یقین آئین علم الم نشرا صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا وہ وقت دیکھیے جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو آپ پر کس طرح تنگی تاری ہوئی کہ کس طرح اس کا مقابلہ کروں گا حالات کا تو آپ تب کپاتے ہوئے اپنے گھر پہنچے زم ملونی زم ملونی پھر ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا آپ کیسی ہمت پوری دنیا جائے مقابلے میں ساری دنیا جہل بنے اور فرعون بنے تب بھی کوئی پرواہ نہیں آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گانا کا وز اور ہم نے اتار دیا آپ کے اوپر سے وہ بوجھ آپ کا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی وہ کیا بوجھ تھا ذمہ داری کا بوجھ میں کیسے اس کو نبھاؤں گا کیسے یہ کام بنے گا فرمایا ہم نے آپ کو سینہ بڑا کر دیا بوجھ اتر گیا کوئی پریشانی نہیں ورفعنا اور جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت آپ بوجھ محسوس کرتے تھے وہ بوجھ آپ سے اتر گیا آسان ہو گیا ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا اللہ اکبر سب آپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے آپ کا کہیں تذکرہ نہ ہو آپ کا ذکر خیر نہ ہو ہم نے اونچا کر دیا اب نمازوں میں اب کلمے میں اب اذانوں میں اب محفلوں میں قیامت تک آپ ہی کا ذکر رہے گا ہر جگہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا اغلّہ بھی کمال ہی ہی بس یہی ترانے چل رہے ہوں گے اس سے ایک بات سمجھیے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے پہلے بھی تنگی آئی آئندہ بھی تنگیاں آئیں گی لیکن جب بھی تنگی آئے تو آپ یہ سمجھنا کہ آسانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے حالانکہ کہنا تھا بعد میں بعد میں نہیں لگی ہوئی ہے ساتھ تنگی آتی کس لیے ہے تاکہ پیچھے اس کے آسانی آئیں کسی ہمارے بزرگ نے کہا دال دکھ دے باج نہ سکھ آون دکھ دیکھتا سکھا دی وار آوے دکھ کے بغیر سکھ نہیں آتے دکھ دیکھتا سکھا دی وار آوے دکھ دیکھو پھر دیکھو کیا نمبر آتا ہے آسانیوں کا نمبر لگتا ہے پھر آسانیوں کا لیکن پھر وہ بڑی جب آسانی آتی ہیں جو فدق کے بعد آئیں تھیں وہ بتا چکا سورہ احزاب میں اس کے لیے فرمایا پھر ہوشیار رہنا فقیر جھونپڑی میں ہی اچھا لگتا ہے آپ کی گھر والیوں کو بھی کہا گیا کہ کون سا چاہیے میرے حبیب کا گھر چاہیے کہ دنیا چاہیے فرمایا نہیں آپ کے حبیب کا گھر چاہیے ہم کو جس کو کہتے نا فتوحات کا زمانہ اب کھل چکا اسی کو بزرگوں نے کہا جس نے ہمارے ابتدا کو دیکھا اس نے ہدایت پائی جس نے ہمارے انتہائی حالت کو دیکھا وہ گمراہ ہوا اس نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں گلے لگ رہے ہیں حضرت حضرت حضرت کر رہے ہیں ارے وہ زمانہ بھی تو دیکھتے جو لوگ گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے مار رہے تھے پیٹ رہے تھے تب ہدایت مل رہی تھی اب اس نے دیکھا یہ کون سا بزرگ ہے یار اس کو تو بڑے لوگ سلام کرتے ہیں فیضا فرق تھا فن سب آئندہ اس کو کیسے اس کو مقابلہ کریں گے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے فیضا فرق تھا جب آپ فارغ ہو جائیں فن سب تو آپ گڑ جائیں گڑ جائیں پتھر کی طرح جیسے پتھر گڑا ہوا ہوتا ہے مطلب سارے سے ہونا ہے آپ کا کوئی کام ہی نہیں آپ کو تو صرف دعوت صرف تبلیغ صرف اللہ کے دین کی بات پہنچانی ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ عبادت سے کتنا بڑا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر قربانیاں دوں یہ اس سے زیادہ مجھے بہتر ہے کہ لیلت القدر میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ساری ساری رات عبادت میں گزارو لیلت القدر اور پھر حرم اور پھر مقام ابراہیم وہاں رات گزاروں ترمزی کی روایت ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں رہوں مجھے زیادہ پسند ہے کاش کہ اتر جائے یہ بات ہمارے دلوں میں لیکن اس کے باوجود ہر کام کا نتیجہ الگ نکلتا ہے کوئی کہیں گی جی، فلانی ٹانک بہت مزے کی ہے اس سے تو آدمی کو بڑی صحت آتی ہے مگر کینسر کی بیماری بھی لگ جاتی ہے اس سے وہ ایک اپنی چیز ہے اس سے بہت ثواب ہے بہت ثواب کا کام ہے لیکن یہ جو اپنے آپ کو تیار کرنے والی محنت ہے یہ وہ محنت نہیں ہے جب اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں کیسے کریں فن سب پھر پتھر کی طرح گڑ کر کے ہماری عبادت کریں ایسے کھڑے ہو جائیں رات کو جیسے کسی کو لگے پتھر گڑا ہوا ہے وَإِلَىٰ را رب بھی کفر رب اور کیسے تیار کریں اپنے آپ کو رب ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں بس پورے طور پر یہ ہے وہ چیز جو انسان کو تیار کرتی ہے تقریر سے نہیں تیار ہوتا تقریر کرتا رہتا پھر اس کو دوسروں کی فکر زیادہ لگتی ہے اپنی فکر کم ہوتی ہے راتوں کو اٹھنا اور رونا اور پوری پوری رات پہاڑ کی طرح گڑ جانا یہ اس کو تیار کرتا ہے سورت التین مکیہ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اللہ کے اس کلام کا اللہ کے نور کا اللہ کے دین کا جس کو نصیب ہو جائے وہ کہاں پہنچتا ہے اور جس کو نہ نصیب ہو وہ کہاں پہنچتا ہے کہا نصیبوں کو بھی دیکھو اور بد نصیبوں کو بھی دیکھو اس سے خود اندازہ لگا لو کیا نتیجہ نکلتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ تون وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ افی قسم کھاتا ہوں میں تین کی انجیر کی والزیتون اور قسم کھاتا ہوں میں زیتون کی وطور سینین اور قسم کھاتا ہوں میں تور سینا کی اور قسم کھاتا ہوں میں ہاد البلد دل امین اس امن والے شہر کی اور قسم کھا کر کیا کہتا ہوں لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن تقویم میں کوئی لفظ نہیں جس میں اس کا ترجمہ کیا جا سکے اس کا معنی بہترین شکل دے کر بہترین عقل دے کر بہترین مرتبہ دے کر بہترین ڈھانچہ دے کر بہترین سانچے میں کوئی لفظ ہی نہیں ایک جس میں اس کو بیان کیا جائے مرتبہ اس کا سب سے اونچا عقل اس کی سب سے اونچی شکل اس کی سب سے اونچی اس میں ہم نے انسان کو پیدا کیا مگر اس سے پہلے تین چیزوں کی قسم کھائی اس پر غور کرو اور میں عرض کر چکا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اگلی چیز اس سے ثابت ہوتی ہے نہیں سمجھے ابھی نہیں پیچھے گزرا چاند کی قسم تم ایک سیڑھی کے بعد دوسری پر چڑھو گے چاند پر غور کیا کیا ہوا پہلے دن چھوٹا تھا بڑا بڑا بڑا چودہ کو ہو گیا پورا اور اس کے بعد پھر نیچے اترنا شروع ہوا درم درم گرتے گرتے گرتے گرتے گرتے لاسٹ میں یوں ہوا کہا تیرا بھی یہی حال ہوگا لاسٹ میں جھکے گی کمر تیری بھی تو جو جس کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز گواہ بنتی ہے یہاں ان کی قسم کیوں کھائی گئی وہ تین قسم ہے تین کی اور زیتون کی کہا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اگر انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ تور سینین اور میں عرض کر چکا ہوں کچھ جگہ ہیں جیسے ان کا نام آتا تو ایک دم چیز یاد آتی ہے اور تور سینہ کا نام آئے گا تو کون یاد آئیں گے موسا علیہ السلام اور اگر انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو تور سینہ والے کو دیکھو انسان کہاں پہنچتا ہے کلم اللہ موسا پروردگار نے موسا سے بات کی یہ مقام ہے انسان کا اور اگر انسان کا مرتبہ دیکھنا ہو تو پھر کس کو اور یہ ترتیب سے اٹھ رہا ہے مضمون انبیاء کی جو ترتیب لگی پہلے نمبر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پر کون موسا علیہ السلام تیسرے پر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے پر ابراہیم علیہ السلام پانچویں پر نوح علیہ السلام یوں ترتیب بنی اب یہ مضمون یوں اٹھا پہلے نمبر پر کون عیسیٰ علیہ السلام اگر انسان کو دیکھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو دیکھو وہ بھی بلند مقام والے اور زیادہ بلند دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اور اگر انسان کی وہ پرواز دیکھنی ہو کہ فرشتے رک جائیں اور انسان آگے بڑھے تو پھر کس کو دیکھو ہاض البلد الامین اس امن والے کو دیکھو کون ہے وہ بولو نا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کی بلندی ہے یہ ملی کس سے اللہ کے نور سے اس روشنی سے اللہ کے کلام سے اللہ کے دین سے اللہ کی معرفت اور اس کے تعلق سے جس کو وہ اوپر کہا گیا تھا جس نے دیا اور جس نے تصدیق کی یہ بلندی ہے اور بلندی کا احساس ہوتا ہے پستی کو دیکھ کر کے آدمی کتنا بلند ہے کہا نیچے دیکھنا کہاں نظر آ رہا ہے اس سے پتا چلے گا پستی کیا ہے پستی کیا ہے تما دد سافلین پھر پھینکا ہم نے اس کو نیچو سے بھی نیچے اللہ اکبر جس نے اس نور کو نہیں مانا اس دین پر نہیں چلا اس کو ہم نے نیچے گرایا کتنا نیچے گرایا نیچو سے نیچے پھر کتوں سے بدتر ہوا پھر خنزیروں سے بدتر ہو گیا پھر انسان نے وہ کام کیے جو دنیا کے درندے نہیں کرتے ہیں کیا سچ بات نہیں ہے ہاں؟ آج انسان وہ کام کر رہے ہیں وہ نوز باللہ وہ گے سسٹم کیا گندی باتیں استغفر اللہ اس کو پارلیمنٹ میں پاس کیا جا رہا ہے اس کے سپریم کورٹ اس کی اجازت دے رہا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں اور بدقسمت چرچ بھی اجازت دے رہا ہے یہ وہ فیل ہے جو کبھی گدھوں نے نہیں کیا سبروں نے نہیں کیا کتوں نے نہیں کیا جنگل کے درندوں نے نہیں کیا وہاں پھینکا جہاں کوئی نہیں گرا تھا وہاں گرایا پھر انسان کو جو اس سے ہٹا وہ دیکھو کہاں گر رہا ہے زخموں کو میرے چور دیکھ کر حیرت نہ کر یہ بھی تو دیکھ گرا کہاں سے ہوں وہ مرتبہ تھا انسان کا اور وہاں گرا نیچے اللہ اکبر پوری دنیا یہی آج اسی کا نقشہ پیش کر رہی ہے ہم نے نہیں سنا کبھی کہ ایک علاقے کے کتے متحد ہو گئے ہوں کہ دوسرے گاؤں کے سب کتوں کو مار دو کتے نہیں یہ کام کرتے انسان کر رہا ہے راتوں کو سوتا نہیں مشورے کرتا ہے کس طرح عورتوں کو بیوہ کیا جائے بچوں کو یتیم کیا جائے بوڑھوں کی سسکیاں نکلیں اور اس پر کہکے لگائیں کوئی ترس نہیں آتا ہے یہ ہے وہ انسان جو یہاں گرا اور اصل کہاں یہاں گر رہا ہے اصل تو جہنم میں پتا چلے گا اصل فیصلہ تو آخرت کا ہے نا اصل مقام اور مرتبہ تو وہاں پتا چلے گا لیکن ابھی بھی اس پستی سے نکل سکتا ہے کیسے نکلے گا آمنو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے غیر ممنون ان کے لیے وہ اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے فما یو قزو کا تو کیا کون سی چیز ہے جو تجھے مجبور کرتی ہے انسان یو کا جھٹلانے پر تجھے مجبور کرتی ہے بعد اس کے بعد بدین قیامت کے دن کو جزا اور سزا کو فیصلے کو انصاف کے دن کو جب تم یہ سمجھے کہ انسان دو قسم کے ایک بہت اونچے گئے ایک بہت نیچے اترے تو کیا ان کا کہیں فیصلہ نہیں ہوگا کیا یہ دنیا دھیر نگری ہے چوپڑ راج اسی طرح چلتا رہے گا کوئی پرواز کرے اور وہاں پہنچے جہاں جبرائیل نہ جائے اور کوئی تحت سرا تک پہنچ جائے تو کیا انسان کہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا علیہ احکم الحاکمین کیا اللہ حق حکم کرنے والوں میں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سورت العلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحین سور شروع ہوئی کیا بات بتانے کے لیے یہ جس روشنی کا تذکرہ شروع ہوا یہ جس کی تصدیق کرنے کے لیے کہا گیا تھا ولی ریزایہ یشا میں یہ روشنی کہاں سے شروع ہوئی کب سے ملنی شروع ہوئی فرمایا اس کی پہلی تاریخ دیکھو جب وہ دنیا میں آئی اس کی پانچ آیتیں وہ پہلی پانچ آیتیں جو حبیب کبریا پر اتری اقرا ربی ربک الذی خلق کیا مضمون ہے ان کا پڑھیے اپنے رب کے نام سے اللہ خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے اقرا پڑھ رب کل اکرم اور تیرا رب بڑی بڑا کرم کرنے والا ہے اللہ علم بالقلم جس نے سکھایا قلم سے سب کچھ اس نے دیا جو کچھ انسان نے سیکھا اس نے سکھایا ذریعہ قلم بنا آپ پڑھیے آپ کو بغیر قلم کے سکھائے گا علم الانسان کیا سکھایا سکھایا انسان کو یا یالم جو نہیں جانتا تھا آپ کو سب سکھائے گا بغیر قلم کے سکھائے گا یہ پہلی آیتیں بار بار پڑھی ہوں گی اب نے بھی تھک گیا آگے چلتے ہیں تین سال کے بعد یا ایک روایت کے مطابق ایک سال کے بعد اگلی آیتیں نازل ہوئیں لیکن کمال ہے جوڑ کیسا ہے کوئی سوچ سکتا ہے بے جوڑ ہیں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ پہلی وحی کا پیغام تھا کہ پڑھتے اس سے پہلے بھی لوگ تھے ان پڑھ نہیں تھے مکہ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے ہیں لبید جیسے شاعر امرا القیس جیسے شاعر موجود تھے ہر فن کے ماہر لوگ موجود تھے کیا اس وقت میں فن کے ماہر لوگ نہیں تھے آرکیٹیکٹ نہیں تھے انجینئر نہیں تھے اس وقت میں کیا جراہ نہیں تھے علاج کرنے والے نہیں تھے تھے سارے اگر نہیں تھے تو کون نہیں تھے بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھانے والے نہیں تھے خلقہ اور یہ تعارف کرانے والے نہیں تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اپنے رب سے جوڑنے والا علم نہیں تھا یہ جہالت تھی یہ پڑھانا ہے آپ نے کہ رب سے جوڑنے والا جو رب کا تعارف کرائے رب کا تعارف اس کے نام کا تعارف کل یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا لیکن ہائے انسان کا کیا حال ہے ان انسان التوا انسان بڑا سرکش بن گیا ہے کس وجہ سے ار حس اس نے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ بے نیاز ہے اس کو خدا کی ضرورت نہیں رہی اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں ٹانگیں چل رہی ہیں ہاتھ کام کر رہے ہیں زبان بول رہی ہے اب کیا کرنا ہے خدا کو اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے بے شک تیرے رب ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے آ جائے گا کیسا یہ عجیب جملہ ہے بڑا نافرمان بیٹا ہونا بہت ہی اڑیل قسم کا اور گالیاں شالیاں دے کے گھر سے نکلے تو باپ کیا کہتا ہے پترا شامی آ جائے گا اتنے جانا تم آئے ہائے آ جائے گا میرے پاس کہاں جائے گا جا ہی نہیں سکتا ہے کہیں کوئی در ہی نہیں تیرے لیے میرے پاس ہی آنا آ جائے گا یہاں فیصلہ ہو جائے گا کتنا کرتا ہے کر لے آ جائے گا واپس یہاں فیصلہ ہوگا اور اگلی آیتوں کا ایک خاص پس منظر ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل نے آپ کو دھمکایا اچھا تو ادھر ہی نماز پڑھتا ہے خانہ کعبہ میں یعنی تجھے نماز پڑھنے دوں گا آپ نے فرمایا میں یہیں پڑھوں گا اس نے کہا اگر کل کو تجھے یہاں دیکھ لیا نا تیری گردن مسل دوں گا آپ نے کے فرمایا یہیں پڑھوں گا تو روکے گا مجھے نماز پڑھنے سے وہ بڑبڑا گیا پریشان ہو گیا تو اس نے بڑبڑاہٹ میں کہا اچھا اگر میں ایک آواز لگا دوں نا تو میری آواز پر پورا مکہ جمع ہو جائے گا اور تو آواز لگائے گا دو بندے بھی نہیں جمع ہوں گے خالی ابو بکر اور دو چار اور آ جائیں گے آپ نے فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں یہی نماز پڑھوں گا اور دوسرے دن وہی نماز پڑھی اور دوسرے دن لوگوں نے ابو جیل سے کہا روکنا اس نے کہا اچھا یار اب میں بھی روک کے دکھاؤں گا یہ نہیں مانتا ہے روک کے دکھاتا ہوں اور ابو جہل بہت مکار تھا کبھی خود سامنے نہیں آتا تھا پیچھے رہ کے تیر مارتا تھا دوسروں کو آگے کرتا تھا تو آج اس کو لوگوں نے کہا روک روکتا کیوں نہیں اب اس کا نمبر آ گیا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ بھی چلا کے تو آگے بڑھ پہلے تو مر تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا پہلے تو کچھ کر کے دکھا روایت میں اس نے پتھر اٹھایا اتنا بڑا کہ بہت مشکل سے اٹھا سکا اٹھا نہیں پا رہا تھا بڑی مشکل سے چڑھایا اس نے یہاں تک پھر سر پر لیا اور اس کے بعد ایسے اٹھایا اوپر اور لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مارنے جب آپ سجدے میں گئے تھے اللہ اکبر کیا ہو جاؤ ایسے مارنے لگا وہ ہاتھ میں پھنس گیا پتھر ایسے تو یہ گھبرا رہا پیچھے ہاں پیچھے پیچھے رہا سانس پھولا لاؤ دوسرے اٹھے کیا ہوا تجھے کیا ہوا اور چھوڑ پتھر پتھر چھوڑتا رہے اس کے ہاتھ سے دوسرے نے چھڑایا کہا کیا ہوا کہا میں آگے ہوا تھا ہاں۔ آگے مجھے لگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک آگ کی دیوار ہے اور اس کے اندر اونٹ ہیں اور مجھے ایسے کھانے کے لیے آ رہے تھے میں گھبرا گیا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا میں کہا وقت مارے گا ان کو اللہ اکبر اللہ کی شان اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور قرآن پڑھنے والے کیا تھی غور کیا اللہ انہا اس آدمی پر جو روکتا ہے کس کو روکتا ہے عبدن اذا صلی ایک بندے کو جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور کیا تو نے دیکھا غور کیا اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو تو پھر اس کو روکنا چاہیے تھا او امر بالتقوا یا وہ حکم دیتا تھا تقوی کا تو پھر بھی اس کو روکنا چاہیے تھا اور یہ روکنے والا کون ہے اور ان کذب وتولا کیا تو نے غور کیا وہ روکنے والا اگر جھٹلانے والا ہو وہ اور دین کی طرف سے منہ موڑنے والا ہو پھر بھی اللہ یار یہ ہے جواب ساری باتوں کا یہ روکنے والا کیا نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ بھی زبردست جملہ ہے محاورہ ہے ہم بھی کہتے ہیں نا دھمکی کا انداز دیکھ رہا ہوں کر لوں گا تیرا کام دیکھ رہا ہوں یہ منظر نہیں نہیں لمینی قسم بخدا اگر یہ باز نہیں آئے گا لنسا ہم بن ہم کھینچیں گے اس کو گھسیٹیں گے اس کو بن پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نہ سیت ان جھوٹی پیشانی خاطیہ گناہ کرنے والی پیشانی اور اس وقت میں فل یدعو نادیہ کہا جائے گا بلا لے نادیہ اپنی مجلس والوں کو جس کا نام لے رہا تھا نا ابھی کہ بلاؤں گا تو مکہ جمع ہو جائے گا ہم کہیں گے بلا کہاں گئے وہ کیوں نہیں بلاتا اور پھر بدر میں بالکل ایسا ہی ہوا گردن کٹی بڑے بڑے بال بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے اس کو کیسا منظر ہوگا وہ اور اس وقت میں کہا جا رہا ہوگا بلا اپنے حمایتیوں کو کدھر گئے تیرے حمایتی سند الزبانیہ ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو زبنیت ان کی جمع زبانیاں کس کو کہتے تھے اصل میں تو عرب کہتے تھے زبانیاں جس طرح آج سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں نہ مانتے کسی سے تو اس کے لیے خاص پولیس کا کسٹرڈ بنتا ہے کوئی اینٹی گنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں نا اس کے ایسے ان کے یہاں خاص قسم کے لوگ ایک ٹیم بنتی تھی جو کسی سے نہ مانے کہتے بلاؤ بھائی کو یوں نہیں گے گئی اس کو کہتے تھے زبانیاں پروردگار نے فرمایا ہم بھی اپنے خاص فرشتوں کو بلائیں گے عام طور پر ترجمہ کیا پیدل فوجیوں کو بلائیں گے کل ہرگز نہیں لا تو ہو بالکل آپ اس کی بات نہ مانیں وقت جد اور سجدہ کریں وقت قریب اپنے رب کا قرب حاصل کریں اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے سورت القدر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کیا بیان کیا جائے گا یہ بیان کیا جائے گا کہ قرآن جس کی پہلی آیتیں یہ نازل ہوئیں یہ کیا اچانک دنیا پر آنے لگ گیا کہ پہلے کہیں اور آیا تھا اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ آیا کیوں جو کوئی آدمی آپ نے سنا ابھی کہ جناب وہ فلاں علاقے کا بادشاہ آیا اور سیدھا بٹھنڈی میں آگے بیٹھ گیا سب حیران ہوں گے بادشاہ پاگل ہے یہاں آ گیا ہے بھائی پہلے کہیں برکزی جگہ میں آئے گا پھر اس کے ساتھ آگے پیچھے ہٹو بچو پھر وہ چھوٹی جگہوں پر پہنچے گا تو قرآن کیسے آیا فرما یہ بھی اسی طرح آیا عرش معلہ سے یہ بیت العزت پر اترا آسمان دنیا کا ایک مقام ہے وہاں اترا اور وہاں سے پھر تیئیس سال میں آہستہ آہستہ دنیا پر آیا جس کی پہلی آیتیں یہ آئیں غار ہرا کے اندر اور بیت العزت میں کب اترا وہ کیسا موقع تھا فرمایا جس رات وہاں اترا ہے وہ رات ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے چوراسی سال سے بڑھ کر کے ہیں انا انزل لئی لت القدر بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلت القدر میں وما ادراک ما لت القدر اور آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے لئی لت القدری خیر الف شہر لی لت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے حدیث میں اس کا پس منظر خود چونکہ اللہ کے حبیب نے بیان کر دیا اب کوئی تبصرہ کرے تھے ایک ہزار سے بڑھ کر کے یہ مانا وہ مانا بہتر ہے بس وہی کیا آپ نے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا جس نے چوراسی سال تک رات بھر عبادت کی اور دن بھر اللہ کے راستے میں جان کی قربانیاں جہاد کیا صحابہ نے سنا صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب پھر وہ آدمی وہ امت تو بڑھ گئی ہم سے ہم تو یہ مرتبہ پا ہی نہیں سکتے کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے کہ میری امت کی عموماً جو عمر ہوگی اکثر وہ ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہوگی یہ روایت ہے عام طور پر کوئی بڑھ جائے آگے نکل جائے تو بات الگ ہے اور کوئی راستے میں چلا جائے چرا لڑک جائے تو ہوگی الگ بات ہے لیکن عموماً ایسا ہوگا اب ستر سال جس کی عمر ہوئی تو پچھلے جو دس پندرہ سال ہیں وہ تو نابالغی کے گزرے تو وہ بھی نکال دو تو پیچھے ہٹ گئے رہ گئے یہ پچاس ایک سال تو پچاس سال میں پھر دوسرے کام بھی کرنے ہیں تو ہم تو ان کا مرتبہ کبھی پا ہی نہیں سکتے ہیں فرمایا یہ وہ امت ہے جو کم وقت لے کر آئی ہے مگر کام زیادہ ہے اس کا اس لیے ایک رات ایسی دے رہا ہوں ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے سے افضل جو چوراسی سال کے قریب بنیں گے تنزل الملائکت فرشتے اترتے ہیں والروح اور روح اترتے ہیں فی اس رات میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ فرشتے اترنے کا مطلب سارے فرشتے آتے ہیں عام فرشتے اور روح سے مراد یہ بھی فرشتے ہیں لیکن یہ خاص تھے اس لیے ان کا الگ سے نام لیا گیا وہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے آپ دوبارہ دنیا میں ہاں لیلت القدر میں آتے ہیں باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے آتے ہیں من کل امر ہر ایک معاملہ لے کر کے اور اللہ کے بندو کو تسلی دیتے ہوئے اور ان سے مسافہ کرنے کے لیے سلام ہی حتی مقرع الفجر یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جائے ایک ملا جگنو ہے کوئی ہم نے تو بہت پہلے اس کی کوئی کتاب ہے اس میں وہ اکثر اس طرح کی واحیات لکھتا ہے نام ہی بچارے کا جگنو تو اس نے لکھا فرشتے اترتے ہیں ور روح اس کا مطلب ہے روحیں واپس آتی ہیں کہا روحیں واپس آتی مطلب کہا جو مر گئے ہیں وہ واپس آتے ہیں اور آ کر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹتے ہیں کہتے ہیں تم نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیا اور کم بختوں ہمیں کچھ نہیں دیتے ہو کچھ تو کھانے پینے کے لیے دے دو اچھا تو ان کو کیسے دیں بھائی کہتے ہیں ان کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ملا جی کو دے دو ملا جی دے دے گا تو یہ مل جائے گا اس کو اور یہ اس رات کے بجائے ہر جمعرات کو دیتے رہو تو پہنچ جائے گا استغفر اللہ اس سے پوچھو قرآن میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ تنہا حدیث میں کہیں پر یہ بات آئی اللہ کے حبیب نے کہیں فرمائی ہے گطنہ اور ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں علیین اور سجین سجین کس کو کہتے ہیں سات زمینوں کے نیچے سات طبق کے نیچے وہ قید خانہ جہاں پر مجرموں کے اعمال نامے بھی ہیں اور جہاں مجرموں کی روحیں بھی ہیں اور علیین کون سی جگہ آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر نیکوں کے اعمال نامے بھی ہیں اور نیکوں کی روحیں بھی ہیں اور خرق عادت کے طور پر کوئی دنیا میں آئے تو بات الگ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر ورنہ جس کو قید خانے میں رکھا گیا تو اس کو ہر جمعرات کو کہا جائے گا جو ذرا چکر شکر مار کے آ جاؤ ہیں اور جو جنت میں پہنچ گیا لین میں تو وہاں کی نیامتیں کھا کر بھی اس کو مزہ نہیں آیا تو وہ پھر یہ دنیا کی ہماری کڑی کھانے کے لیے آ گیا کیسی واحیات یہ سب واحیات گھڑی ہیں کس لیے پیٹ بھرنے کے لیے اسی کتاب کے اندر ایک روایت ہے ایک حدیث ہے اس سے کتاب کا مرتبہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنی اونچے مرتبے کی کتاب ہے نوز باللہ اس میں ایک حدیث ہے العلماء اضاوی لا الا الحلوہ علماء کے پیٹ میں ایک خاص کھانا ہوتا ہے جو کبھی نہیں برتا سوائے حلوے کے اب اندازہ لگ گیا کہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے استغفر اللہ اللہ صدق مولا